الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم في السور عالم الغيب والشهادة شہادہ صدق اللہ وہ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو درست پیدا کیا اور جو حشر قائم کرنے کے لیے فرمائیں گے کہ ہو جاؤ تو وہ قائم ہو جائے گا یہ اللہ کا قول حق ہے اس دن اسی کی ہی بادشاہی ہوگی جس دن سور میں پھونکا جائے گا وہ پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے وہی حکیم اور باخبر ہے بات ہو رہی تھی ون و سور پر کہ سور پھونکا جائے گا سور تین دفعہ پھونکا جائے گا اور یہ سور والا فرشتہ آپ نے فرمایا کہ وہ سینگ ہے بڑا سا جو اپنے منہ میں لے کے اس نے رکھا ہوا ہے اور اللہ کے عرش کی طرف وہ دیکھ رہا ہے جب سے اس کو پیدا کیا حدیث میں آتا ہے زمین و آسمان کو پیدا کیا اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا اسرافیل کو پیدا کر کے پھر اس کے منہ میں وہ سینگ دے دی کہ آپ انتظار میں رہو جب میں حکم دوں گا کہ اس میں منہ مارنا شروع کرو پھر کیا مت آ جائے گی وہ اسی انتظار میں ہے اور آپس کی طرف <clears throat> دیکھتا رہتا ہے وہ بہت بڑی یعنی یہ جو سینگ ہے یہ بھی بہت بڑا ہے تین دفعہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ پھونکے گا پہلی دفعہ جب وہ پھونکی جائے گی تو سارے لوگ پریشان ہوں گے میں نے کل بتایا کہ اس پریشانی کا عالم یہ ہوگا کہ عورتیں اپنی گود مائیں اپنی گودی سے بچوں کو دور پھینک دیں گی جبکہ معیشت ماں کی شفقت کی مثال قرآن مجید نے سورہ سما ذات البروج وغیرہ میں دی کہ آگ میں جب کافروں نے ایمان والوں کو ڈال تو ماں نہیں ڈالنا جا جانا چاہتی تھی کہ میرا بچہ میرے پاس ہے یہی بات فرعون کی اور سو خادمہ کی ہے کہ جب وہ اس کو سزا دینے لگا تھا تو اس بچی کی وجہ سے وہ خادمہ معاشتہ یا مشاتا نام اس کا لکھا ہے اور کئی واقعات ہیں کہ ماں آپ کے شعلوں کو دیکھ رہی ہے خود کو جانا گوارا کر رہی ہے لیکن اپنے سامنے بچے کو وہ نہیں پھینک سکتی آپ کے شعلے سامنے خندقیں ہیں لیکن جو سور کی آواز ہے وہ آواز اتنی تیز نہیں ہوگی لیکن اس آواز میں ایسی کوئی زہر ہوگی یا اللہ کی طرف اس میں کوئی ایسا غم و حزن بھرا ہوگا کہ ہر کوئی پریشان ہوگا یا یوحنا صدقوا ربکم ان نزل زلزلۃ الساعت شیء عظیم یوم ترون اتزلو كل مرضیات ان ما ارزاد وتزلو كل ذات حمل حملها وترن الناس سکارا وما هم بسکارا ولكن عذاب الله شدید اے لوگو ڈرو قیامت کا زلزلہ بہت سخت ہے آپ دیکھو گے اس وقت حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے مائیں اپنے بچوں کو پھینک دیں گی ہر کوئی شخص پریشان ہوگا حدیث میں آتا ہے کہ جنگل کے لوگ شہروں کی طرح جنگل پرندے وغیرہ وہ شہروں کی طرف آئیں گے اور شہری جو ہے وہ باہر کی طرف یہ پے سور کے وقت ہوگا پریشانی پیدا ہو جائے گی ہر ہر کوئی بس نفسا نفسی بے بسی کی حالت میں ہو جائے گا پھر دوسری مرتبہ سور کو کی جائے گی اور سب پر فنا کا فیصلہ ہو جائے گا جس کو تفصیل سے جو کئی مرتبہ قرآن مجید نے مختلف مقام پہ فرمایا چوبیسویں بارے میں فرمایا و اللہ اللہ کہ سب بے ہوش ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے قسم کے فوت ہو گئے اللہ من شاء اللہ جن کو اللہ چاہے گا ان پر بے ہوشی اور فوت وفات کے فیصلے نہیں ہوں گے اس تفسیر میں علماء نے لکھا ہے اللہ نمشاہ اللہ میں شہداء داخل ہیں کہ وہ زندہ ہیں قرآن مجید نے بتایا ولا فی صبیر اللہ امبا ولا والا کلّہ کا جو اللہ کے راستے میں واقع اللہ کی رضا کی خاطر شہید ہوا ہے اسلام کی سربلندی کے لیے تو وہ بس وہی ہے اس کا جو ظاہری طور پر وہ شہید ہو گیا کہ اس دنیا سے چلا گیا ہے اس کے اوپر دوبارہ موت نہیں ہے جب وہ پہلا نفقہ ہوگا یا دوسرا ہوگا تو پہلے میں پریشانی ہوگی دوسرے میں وفات ہو جائے گی شہداء کے اوپر وفات کا فیصلہ نہیں ہوگا اللہ شاء اللہ نے استثناء شہداء کا ہے ون آفیوفا یہ تیسری مرتبہ ہے کہ جب تیسری مرتبہ سور پھونکی جائے گی بن و فکت قیام ینسرون تو سارے کے سارے لوگ اپنی اپنی جگہوں پر کھڑے ہو جائیں گے وہ الگ پریشانی کوئی کس حالت میں کس حالت میں سارا نظام برہم برہم ہو جائے گا زمین و آسمان وغیرہ سب ختم ہو جائے گا یوم تو بدل الارض غیر الارض اس زمین کے علاوہ کوئی اور زمین پیدا کی جائے گی اس آسمان کے علاوہ کوئی اور آسمان ہوگا یہ سارا نظام ختم ہوگا جب سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے اس پریشانی کے عالم میں <clears throat> رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام فخص پر سجدہ ریز ہو جائیں گے اور یہی وہ سجدہ ہے جو لوگ پریشان لمبی حدیث ہے کس نبی کے پاس جائیں گے کبھی کسی کے پاس جائیں گے آخر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور آپ کو شفاعت کا عزم ہوگا لیکن اس شفاعت کے اذن سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ پریشان ہوں گے اور سجدے میں دعاؤں میں اور رونے میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ میرے اس محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سجدے سے اٹھائیں یہ مجھ سے سفارش کریں گے میں قبول کروں گا فرشتے آپ کو پکڑ کر سجدے سے اٹھائیں گے کہ اللہ کی طرف سے آپ کو یہ اب آیا ہے کہ زن ملے گا سفارش کا آپ اپنے آپ کو زیادہ تکلیف نہ دیں یہی حالت بائن ہی آپ کے غزل بدر کے موقع کے اوپر بھی تھی کہ آپ بندے سجدے کے اندر کہ صبح وہ کافر پہنچ چکے ہیں صبح لڑائی ہونی ہے اس وقت لڑائیاں یوں نہیں ہوتی تھیں کہ چھپ چھپا کے ایک ادھر گولا مارا چھپ چھپا کے ادھر مارا جب دونوں صفیں بن جاتی تھیں تو درمیان میں سب سے پہلے ایک پہلوان سامنے آتا تھا اور وہ اعلان کرتا تھا کہ حل میں مبارس کیا میرے مقابلے میں کوئی آنے والا ہے پھر دشمن کی فوج سے کوئی بندہ سامنے آتا تھا یوں یوں شروع میں مقابلے ہوتے تھے پہلوانوں کے پھر بعد میں اکٹھی جنگ شروع ہو جاتی تھی دشمن پہنچ چکا ہے ادھر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تین سو تیرہ بعد میں تین سو پندرہ لکھے ہیں جو پہنچ چکے ہیں آپ نے لمبی دعا کی مقام عریشہ وہاں چھپر تھا آج میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے بتایا کہ اس مقام بدر پر جہاں آپ لمبے سجدے میں اور آپ کا ایک خیمہ تھا جس کو عریشہ سے تھا وہ بھی ایسے عام سب اور سیدھا تھا چھپر عریشہ عربی زبان میں چھپر کو کہتے ہیں اس مقام پر بہت پیاری ماشاء اللہ اس حکومت نے میدان بدر میں جہاں آپ کا چھپر تھا مسجد بنائی ہے اور اس مسجد کا نام بھی مسجد عریشہ رکھا ہے آپ کے خیمے کا نام عریشہ تھا آپ اتنی لمبی اس دعا میں مصروف ہوئے تھے کہ اتنی لمبی اتنی لمبی کہ جو آپ کے ساتھی رفقا وہ انتہائی زیادہ پریشان ہو گئے تھے کہ یہ کیا بات ہو گئی ہے اتنی زیادہ آپ پریشان ہیں جس پر حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے بازو کو پکڑ کر اٹھایا کہ اے نبی آپ بس کریں یقینا ہمارا ایمان ہے اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں یہ جگہیں جگہ ویسے تو ہر روز آپ کی رات پر رونا ہے اور لمبا رونا ہے اور امت کی ہدایت کے لیے اور امت کی مغفرت کے لیے آپ کی دعائیں تھیں مقام خاص میں جب آپ لمبا یوں رونا ہوگا اور امت کے لیے سفارش کے واسطے ہوگا دیکھو دوستو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے میں مشکل پیش آتی ہے جبکہ نبی کا ہر اٹھنا بیٹھنا ہر چلنا پھرنا ہر دعا ہر دعا اور ہر سوچ ہر فکر ہر خیر ہر راحت ان کی تمام اپنی امت کے لیے ہے اور اس میں اپنے کوئی بیٹی کے لیے نواسے کے لیے کسی دودھ شریف بھائی کے لیے یا فنا کے لیے یا صحابہ کے لیے دعائیں نہیں مانگی جا رہی ہیں عرش میں یا رات کو ہر روز تحجت میں یا عرش کے نیچے جو میدان حشر میں سجدے میں ہوں گے وہ نظار امت کے لیے دیکھو ایک امتی کے اوپر بھی اپنے نبی کا کوئی حق ہے جب نبی اپنے حق ادا کرنے میں اس حالت پر پریشان ہے کہ اس کی کوئی تہجت ایسی نہیں جس میں امت کی ہدایت اور اس کی مقصد کی دعا نہ ہو جس کا کوئی سفر ایسا نہیں کوئی خزر ایسا نہیں کوئی آرام ایسا نہیں کوئی کوئی حالت حتیٰ کہ کے میدان حشر میں بھی آپ کا یہ حالت ہے تو امتی کے اوپر بھی نبی کا کوئی حق ہے اور وہ حق ہے ایمان کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کو اختیار کرنا تب سفارش میں آسانی ہوگی میں جلدی ہو گیا سفارش آسانی ہوگی تقرب ملے گا دیکھو بھائی میں اگر سامنے کھڑا ہو جاؤں لوگ گاڑیوں کو روکنے لگ جاؤں کون سی گاڑی میرے کہنے سے روکے گی یہ بڑی مسجد کا امام صاحب ہے فلائیں فلائیں کچھ بھی نہیں ہوگا جب میں وہ اردو پولیس کی بہن کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا بڑی سی بڑی گاڑی آئے گی تو وہی رک جائے گی اللہ کے بندو نبی کی وردی تو اپناؤ شباہت تو اختیار کرو سنت کا چال چلن تو ہو چہروں پر سنت کی بہاریں آئیں لباس میں آئیں کھانے پینے میں آئیں اٹھنے بیٹھنے میں آئیں پھر تقرب نصیب ہوگا حوض سر تقرب نصیب ہوگا نبی یہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے حوض کوثر بھی نصیب ہوگا شفاعت بھی ہوگی اور شفاعت قبول بھی ہوگی تو مقام پر آپ لمبی دعا میں ہوں گے آپ کو اٹھایا جائے گا اور پھر سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے اب جو تیسری مرتبہ گیا حساب کے لیے ساروں کو کھڑا کر دیا گیا ہے ایک مخلوق آئے گی نورانی مخلوق اتنی زیادہ مخلوق ہوگی کہ زمین و آسمان میں جیسے خلا ہے وہ نہ سما سکے یکم جیسے وہ مخلوق اترے گی میدان حشر میں تو ایک روشنی کی چمک نہیں ہوتی جیسے بجلی اندھیرے میں چمکتی ہے خوب روشنی ہو جائے گی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ کیا تم کون سی جماعت ہو کیا اتنا نور اس میں پھیلا ہے تو وہ بتائیں گے کہ ہم فرشتے ہیں پوچھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا آپ میں ہی اللہ جلوہ افروز ہوئی ہیں کہ اتنی نورانیت آئی تو وہ فرشتے عرض کریں گے کہ نہیں اللہ باپ کما ہو شان ہوں تشریف لا رہے ہیں حساب کے لیے ابھی نہیں آئے یہی حالت دوبارہ ہوگی اسی طرح پوری روشنی چمکے گی اور بے انتہا فرشتے نازل ہوں گے پھر تیسری مرتبہ بھی یہی حالت ہوگی اور یوں ہی پوچھا جائے گا آج وہ بتایا جائے گا تو آخر میں پھر اللہ رب العزت کے آٹھ فرشتے اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے وہ کما ہوا شام ہو میدان عرش میں حساب کے لیے جلوہ افروز ہوں گے حساب شروع ہوگا عبادات میں ایمان کے بعد سب سے پہلا حساب نماز کا ہے اور یقین کرو نماز سب کچھ ہے ان سناتن سب کچھ نماز سب کچھ ہے جو شخص نماز کا تقبیر اولا کا نماز مسجد کا تکبیر تقبیر کا پابند ہے وہ اس کا تمام نظام خود بخود آٹومیٹک درست ہو جاتا ہے ہماری ابھی تک نماز ہی صحیح نہیں ہے ہمیں تو چار آنے کا کام ہو رہا چار آنے کا کام ہماری نماز وقت سے ہٹ جاتی ہے اور سب سے پہلے نماز کی پوچھ ہے حقوق العباد میں اور حقوق اللہ میں سب سے پہلے جو حساب ہوگا وہ ظلم کا ہوگا جس شخص نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہوا ہے وہ ظلم معاف نہیں ہوگا رتی برابر بھی ہو یا قتل بھی کیا ہو اللہ باپ کا عجیب نظام ہے رسول باپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دو طرح کی چیزیں اس کی سزا دنیا میں بھی اللہ دیتا ہے اور آخرت میں بھی سزا سخت ہوگی کسی کے حق ہے اس کی سزا اس میں قتل کی وغیرہ سارا کچھ اس میں داخل ہو جاتا ہے اور کسی کو ظلم کیا ہے قتل نہیں کر دیا ہے یا ویسے ظلم کیا ہے اس کی سزا دنیا کے اندر بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی سب سے پہلے اس کا حساب ہوگا حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ پہلے قاتل مقتول وغیرہ اس کا حساب ہوتے ہوتے دودھ والے کا اس حدیث میں دودھ والے کا ذکر ہے کہ دودھ والے سے حساب ہوگا کہ آپ نے دودھ کے اندر پانی ملایا تھا تم نے بھی ظلم کیا تھا اور پیسے پورے لیے تھے تو جن کو پانی ملا کر وہ دودھ دیتا رہا ان کو دودھ والے کا ثواب دیا جائے گا جو ان کی گناہ اس کو دیے جائیں گے اگر اس کے پاس ثواب نہیں ہے یعنی اتنا انصاف آئے گا اور یہ دنیا کی تاریخ پڑھنا مشکل تو کسی کو کیا یاد رکھنا ہے پاکستان میں اپنے سیاستدانوں کے حالات کو دیکھو کہ وہ گئے اور ست ہو گئی ظلم کوئی برداشت نہیں بڑا چرچا تھا ملک امیر خان کا اور جب اس کا جنازہ ہوا وغیرہ تو وہ بلا اور اور یہ اٹک والے جو ہیں اس نے تقریر کی تھی کہ اوانا آج تو سارے تمہارا بیڑا غرق ہو گیا تمہارا سردار ختم ہو گیا بے شک کوئی کام اس کے اچھی بھی تھے آپ تعریف کرو لیکن اس شخص نے ظلم کیا اپنے اس چودراہٹ پر ظلم بھی کیا اس طرح اور بھی ظالم تھے نام نشان بیٹا بیٹے نے قتل کیا اور چارے والی مشینی ہوتی جو پرانے زمانے میں دہاتن ہوتی تھی اس کے اندر ڈال کر اس کی بوٹیوں کو قبضہ کر کے دریا تک ظلم کے حوالے کر دیا ظلم اللہ کو برداشت نہیں بغداد کا اعتبار کیا لکھا ہے کہ ایک عیسائی نے اپنی چھری کو بڑا مزیدار مرسہ کر کے رکھا ہوا تھا تو بس سوچا اس پر سو گئے آپ نے دیکھا نا بات سائیکلیں چلاتے ہیں تو کیا ڈیزائن ہوتا ہے بعد چلا ہیں تو اس کی وہی ساری زندگی تھی اس نے چھری کو کر کے کوئی آیا کوئی چیل آئی اس نے وہ بوٹیاں بوٹیاں ساتھ دیکھی جو کسائی کی دکان میں چچڑے پڑے ہوتے ہیں بغداد کا واقعہ ہے وہ کسائی کی اتفاق سے بوٹی اٹھانے کے بجائے وہ چیل چھری اٹھا کے لے گئی وہ چھری گئے باری تھی پھر سفر کیسے کیا وہ چھری گر گئی چھری گرنے کے بعد کہیں اتفاق سے کسی فصل میں کسی نے کوئی قتل کر کے وہاں کسی بندے کو ڈالا تھا وہ اس لاش کے اندر جا کر چھڑ دیتے جب وہ تلاش ہوتی رہی پولیس آئی تلاش ہوئی تو جی یہ تو بندہ قتل ہوا پڑا ہے اس کھیت کے اندر اور اس کے اوپر جو چھری ہے یہ تو بغداد کھلانے وہ اس کا کسائتی ہے اس کو پکڑ لیا اس نے کہا بھائی یہ بات ہے چھری تو میری ہے لیکن میں تو ادھر ہی تھا اور چیز میں تھا اس نے کہا نہیں پکڑا نہیں کیا بارہ وہ سزا موت ہو گیا اور جیل ہو گیا اور فلان تو کچھ اپنے آیا تھا جو وہ روتا تھا روتا تھا تو خدا نے یہ قتل میں نے نہیں کیا لیکن اللہ پاک تم اتنا انصاف والا ہے میں نے کچھ زمانہ پہلے ایک قتل کیا تھا اور میں اسی طرح قتل کرتی ہوں اس کو وہاں پھینک کے میں بھاگ گیا تھا اور میں اپنے آپ کو سمجھتا تھا لیکن یار اب تم بڑی انصاف والی ذات ہے کہ قتل یہ تو میں نے نہیں کیا لیکن کوئی تو کیا ہوا تھا دوستو یہ دنیا چند دن کی زندگی ہے کسی کے ساتھ ذاتی نہیں ہونی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ عِبْرَاهِيمُ لِعَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَسْنَامًا آلِهَا إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ظَلَالٍ مُبِينٍ ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين صدق اللّہ عظیم اور جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر کو یہ کہا کہ کیا آپ بتوں کو اپنا معبود بناتے ہیں انی و کا فی ضلال مبین بلا شبہ میں آپ کو اور آپ کی قوم کو واضح گمراہ دیکھتا ہوں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ایسی ہم دکھا دکھائیں گے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں کی اور زمینوں کے عجائبات کو وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوْقِنِينَ تو یقیناً وہ یقین کرنے والوں میں سے ہوں گے بات ہو رہی تھی کہ اللہ ہی سب کچھ جاننے والا ہے میدان حشر میں حساب کتاب کے لیے کما ہو شان ہو جلوہ فروز ہوں گے وہ عالم الغیب و شہادہ وہ سب کچھ جاننے والا ہے اسے دستاویز یا وہ عمال نامے یا چیزوں کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے اللہ خود جانتا ہے لیکن ظہری اسباب کے لحاظ سے عمال نامے بھی سامنے ہوں گے اور لوگ بھی گواہی دیں گے انسان کے ہاتھ بھی گواہی دیں گے باوجود اس کے کہ وہ جانتا ہے سب کچھ اتمام حجت کے لیے وہ ان چیزوں سے زیادہ بہتر جانتا ہے وہ حکیم ہے باخبر ہے ان چیزوں سے اس سے پہلے بھی بات توحید کی ہو رہی تھی کہ سب کچھ اللہ ہی کرنے والے ہیں اللہ جاننے والے ہیں آج کے اس سبق میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس توحید کا ذکر ہے جو انہوں نے اپنے والد کے سامنے کی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں بہت مقامات پہ آیا ہے خصوصاً سورہ مریم کے اندر تو پوری تبلیغ ان کی ذکر ہوئی جو انہوں نے اپنے والد کو کی ہے اس جگہ پہ بھی فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آذر کو کہ کیا آپ بناتے ہیں بتوں کو اپنا معبود آپ اور آپ کی قوم کو میں گمراہ سمجھتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو تبلیغ کر رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ اور بڑا مباحد اللہ تعالیٰ کی توحید کا ماننے والا اور تبلیغ کرنے والا بیان کرنے والے انبیاء علیہ السلام ہے اور انبیاء میں سب سے زیادہ تر ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام ہے کہ انہوں نے اپنے والد کے سامنے تبلیغ کی اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ بتوں کو اپنا معبود بنا کے رکھتے ہیں چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے کہ انسان کی عقل جب خراب ہو جائے تو اس کو سمجھ نہیں آتا میں کیا کر رہا ہوں تو خود پتھروں کو تراش کر کے اپنا معبود بناتے ہیں پھر اس کے سامنے جھکنے لگ جاتے ہیں جبکہ بنایا خود ہے معبود کو تو عادت تھوڑا بناتا ہے کہ جو خالق ہے وہ تو خود بنا ہوا ہے یہ کیا ہے کہ یہ خود بنا کر اس کو پھر عبادت کر رہے ہیں گویا کہ نظام صحیح نہیں ہے حواس خمسہ درست نہیں ہے کہ خود پتھر تراش کر کے پھر ان کو سجا کر رکھنا ہے پھر ان کے سامنے جھپ رہے ہیں دوسری بات یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آذر تھا یا یہ لقب ہے بعض فصری نے لکھا ہے کہ چونکہ یہ بتوں کے ساتھ ان کا تعلق زیادہ تھا بت بناتے بھی تھے ان میں کوئی اس وقت نمرود کی حکومت میں بڑا بت تھا جس کا نام آذر تھا تو انہوں نے اپنا لقب رکھا ہوا تھا ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب نے جبکہ ان کا نام تارخ تھا بعض نے اور بھی باتیں کی ہیں بہرحال اپنے والد کو کہا کہ کیا آپ بتوں کی بتوں کو اپنا نابود سمجھ رہے ہیں پتھروں کو اپنا نابود سمجھ رہے ہیں ایک بار مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ اگر اپنے خاندان میں اپنے گھر میں اپنے رشتہ داروں میں کوئی بڑا شخص بھی بے دین ہو تو اس کو سمجھانا اس کو تبلیغ کرنا یہ پیغمبرانہ سنت ہے اور اس کے سامنے صاف ستھری بات حق والی بات کرنا گمراہی سے اس کو بچانے والی بات کرنا یہ بے ادبی نہیں ہے اس پر ثواب ہے اور ہاں زہری الفاظ کے ساتھ ادب کا لحاظ رکھے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے والد سے بات کی تو یا ابد کہا کہ میرے ابا جان یہ جن کی آپ عبادت کرتے ہیں نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں نہ کچھ جانتے ہیں لیکن جو بھی گھر میں جس کو اللہ ہدایت دے دے اور دوسرے اگر گھر کے افراد کمزور ہوں عقائد کے اعتبار سے یا اعمال کے اعتبار سے تو ان کو سمجھانا ہے ادب کا الفاظ کا لحاظ رکھ کے ان کو سمجھانا ہے اور یہ نہیں سمجھنا کہ یہ تو بڑا شخص ہے ہمارے خاندان کا یا والد ہے یا دادا ہے چودھری ہے سردار ہے اور اس کو تبلیغ نہیں کرنی ہے بے ادبی ہے ایسا نہیں یہ کوئی بے ادبی نہیں ہے اگر لوگ اس کو بے ادبی سمجھتے بھی رہیں تو سمجھتے رہیں بے ادبی وہ بے ادبی ہوگی نا جس کو شریعت بے ادبی کہتی ہے تو حق بات اور دین کی بات تو کرنی ہے دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلی تبلیغ جو ہے وہ شروع کی ہے اپنے والد سے اپنے گھر سے اور یہی حکم بھی ہے وہ انضراشی رتق ربی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہوا چودھویں پارے میں ذکر ہے کہ آپ اپنے قبیلے سے تبلیغ شروع کریں یہی ہر مبلک کے لیے ہے کہ اپنے گھر سے بیوی بچوں سے والدین سے عزیز و اقارب سے تبلیغ کو شروع کریں تبلیغ کرنا پیغمبرانہ سنت ہے اور پھر گھر سے شروع کرنا رشتہ داروں سے شروع کرنا بھی پیغمبرانہ سنت ہے تو دوسری بات جو ہوئی کہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کے سامنے تبدیل کی <clears throat> والد کو اور دیگر کو سمجھایا آگے کا اپنے والد کو کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو اور آپ کی قوم کو واضح گمراہ دیکھ رہا ہوں کہ غلط راستے پر ہیں یہاں پر یہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کتاب کر رہے ہیں تبلیغ کر رہے ہیں اپنے والد کو اور کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اور آپ کی قوم کو گمراہ سمجھتا ہوں دیکھ رہا ہوں تو یہ بھی تو اسی قوم والے بندے ہیں اپنی طرف اس قوم کی نسبت نہیں کر رہے ہیں والد کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اور آپ کی قوم کو گمراہ دیکھ رہا ہوں تو یہ بھی تو اسی قوم کے شخص ہیں جن کو کتاب کر رہے ہیں وہ والد ہے تو قوم تو ایک ہی ہے یہاں پر علماء نے بات لکھی ہے کہ جب قوم گمراہ ہو اور یہ شخص ہدایت پر ہو تو دو نظریے ہیں یہ نظریہ الگ ہو گیا ہے اصل قوم اور خاندان وہ نظریات سے ایک یا دو سمجھے جاتے ہیں شجرا نصب سے قوم ایک نہیں سمجھی جاتی یہی تو وجہ ہے اللہ نا فرمائے اور اللہ محفوظ فرمائے کہ اگر کوئی شخص ہو مسلمان ہے اور اس کا والد کافر ہے یا بیٹا کافر ہے یہ مسلمان ہے اور ان میں سے کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے باوجود اس کے کہ رشتہ ابوت ہے یا بیٹا ہونے کا رشتہ ہے لیکن وراثت نہیں ملے گی وراثت سے ماحول ہے کیونکہ وراثت میں خاندان ایک ہونا چاہیے تو یہاں زہری اعتبار سے تو خاندان ایک ہے کہ اس کا بیٹا ہے یا اس کا باپ ہے لیکن خاندان کا ایک ہونا نظریے کے ایک ہونے کے ساتھ تابع ہے اگر نظریہ مختلف ہے والد کافر ہے بیٹا مسلمان ہے بھلے نسب کے اعتبار سے ایک ہیں نظریہ الگ الگ ہو گیا ہے وراثت نہیں ملے گی اب یہ خاندان ایک نہیں رہا یہی بات ہے حضرت علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ یہ آپ کی اہل میں سے نہیں ہے ان نہ حل سم نہ ان عمل ان صالح حالانکہ بیٹا ہے وہ لیکن نظریہ مختلف ہو گیا تو وہ اس یہ عارضی ہے یہ رشتہ داری سلسلہ شجر نصر یہ عارضی رشتہ داری ہے یہ ختم ہو سکتی ہے ٹوٹ سکتی ہے خراب ہو سکتی ہے ناراض ہو سکتی ہے جو رشتہ داری نظریے کے اعتبار سے ایک ہے قرآن و سنت کے اعتبار سے رشتہ داری ہے توحید والے ہیں اعمال اچھے ہیں یہ رشتہ داری اچھی ہے یہ پکی ہے اس دنیا میں بھی رہے گی اور آخرت کے میں بھی یہ رشتہ داری رہے گی اگر شجر نصب والی رشتہ داری وہ دنیا میں ہے بھی صحیح نظریے کا اختلاف ہے تو رشتہ داری تو آخرت کے اعتبار سے کٹ جائے گی یہ رشتہ داری نہیں ہے رشتہ داری جو عقائد کے اعتبار سے اسلام کے اعتبار سے رشتہ داری ہے یہ اس دنیا میں بھی قائم رہتی ہے اور آخرت میں بھی قائم رہے گی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قومیت والے تعصب کو علاقائی کو قبالی نظام کو ختم کیا اور خطب حجت الوداع میں یہ بات فرمائی تھی کہ میں نے جوتے کے نوک کے ساتھ زمان جاہلیت کے سب رسم و رواج کو بڑھا دیا ہے ختم کر دیا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو قبائل کی طرح منسوخ کرتے ہیں فلاں کرتے ہیں کوئی بڑا سمجھتا ہے کوئی کسی کو حقیر سمجھتا ہے یہ ختم میں نے کیا ہے کالا گورا کوئی اس میں امتیاز نہیں ہے آپ جب حجت الوداع کے اوپر جا رہے تھے راستے میں مدینہ مکہ کے درمیان راستے میں ایک کو لشکر ملا تو اس وقت تو ہر طرف حکم ہو گیا تھا نا کہ جہاں کہیں بھی کوئی مسلمان ہے اور اس کے اندر استطاعت ہے حج پر آنے کی تو لازمی ہے کہ وہ حج کے لیے آئے اور مجھ سے مناسب کے حج سیکھو میں حج کر رہا ہوں مجھ سے مناسب کے حج سیکھو اور پھر تاکہ بعد میں تم دوسروں کو مناسب کے حج سکھا سکو اس میں مختلف وقت ہے زیادہ تعارف بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ اتنی ملاقات جان پہچان تو ابھی ہوگی نا حج میں راستے میں مکہ اور مدینہ کے درمیان راستے میں ایک وفد ملا آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہو تعارف کیا ہے وہ قوم اس نے عجیب تعارف کے جملے واپسی میں عرض کیے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے فرمایا نہ ان اس قوم نے اس جماعت نے جب آپ نے فرمایا کہ آپ لوگ تعارف کیا ہے آپ کون لوگ ہو تو جماعت کے ان لوگوں نے بتایا نہ قوم مسلمون ہم مسلمان جماعت ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جو مقصد تھا اللہ نے جو مجھے مقام دے کے بھیجا ہے جو میں نے قوم کو لوگوں کو سمجھانا تھا وہ یہ لوگ سمجھ چکے ہیں کہ ہمارا ہماری جماعت مسلمان جماعت ہے ہمارا نظریہ اسلام ہے بس اس نظریے کے تحت جو آ گیا وہ سب ایک قوم ہے جو اس نظریے سے جدا ہوا تھا باپ بیٹا جدا ہو گیا اس کا نظریہ جدا ہو گیا اس کی قوم جدا ہو گئی ہے پھر مقام الکفر ملت واحدہ الاسلام ملت واحدہ ایک نظریہ ہے کفر کا وہ ایک جماعت ہے خواہ کس نام سے بھی کفر ہو اور ایک نظریہ ہے اسلام کا خواہ کسی زبان کا بولنے والا کسی رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والا ہو وہ ایک نظریہ ہے الاسلام ملت الواحدہ ایک نعرہ لگا آج کل جو لگ رہا ہے کہ یہ کس نے پاکستان بنایا تھا اور کون کہتا ہے کہ اس کے دو نظریے تھے اور نظریاتی ملک ہے یہ جب بندہ خود کافر ہو تو پھر اس کے اندر سے جو الٹی نکلتی ہے وہ بھی کافروں والی نکلتی ہے نا کہ اس وقت تم پیدا کہاں ہوئے تھے پیدا ہوئے تھے تو شعور کہاں تھا کہ آج کافروں کی گود میں پل کر یہ جملے کہہ رہے ہو کہ اسلام پاکستان ملک نظریاتی ملک نہیں ہے کافروں کی گود میں بیٹھ کر ان کے دماغ کی بات کو باہر الٹی کی جا رہی ہے اور اس سادت اسلام مسلمانوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر اتنے پاکستانی باشندے ہیں یا کچھ ہے تو پاکستان میں رہے نا اگر ان پر جرم ہے تو جرم کا مقابلہ کریں کہ میں دیکھ بنا ہوں مجھے کیوں میرے اوپر مقدمے ہیں صرف مسلمانوں کو خراب کرنے کے لیے یہ جملہ دہرایا جا رہا ہے وہ پاگل قومیں تھیں جنہوں نے ہزاروں نے وہ لاشیں لاشوں کے ڈھیر لگ گئے اس نظریاتی طور پر ہی کہ کفر ایک الگ نظریہ ہے ہندو ایک الگ نظریہ ہے سکھ الگ نظریہ ہے الفر و الواحدہ ہے تو اسلام ملت الواحدہ ہے یہ پاکستان کفر میں اتنے اعتراضات پاکستان کے لیے تو گھرے ہوئے ہیں کہ سعودی عرب نے اپنے نام کے ساتھ یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ اسلامی ہے فلانے نے اپنے نام کے ساتھ نہیں لکھا ہوا اسلامی ہے پاکستان نے یہ ساتھ لکھا ہوا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان تو اس میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لفظ میں بنیاد پرستی ہے بھائی ہے نا ہم بنیاد پرست قرآن اور حدیث ہماری بنیاد ہے اور ہم ان بنیادوں کے پرستکار ہیں تم اپنے صحبت کے اپنے خواہش کے اپنے بنائی گئے نظریوں کے بنیادوں کے اوپر چل رہے ہو تو ہم آسمانی نورانی امور کی بنیادوں کے اوپر نہ چلیں تو یہاں حضرت تعلیم علیہ السلام نے بات کی انی اراقا آپ وہ قوم وفی ضلال مبین نظریے کو جدا جدا کر دیا ہے بیٹا جو اپنے باپ کو تبلیغ کر رہا ہے لیکن کہہ رہا ہے ابا جی آپ اور آپ کی قوم گمراہ ہے میں گیا کہ آپ کی قوم کا نہیں ہوں میرا نظریہ جدا ہے اسلام ایک مستقل نظریے کا نام ہے اور اسلام کی پرستاری یہ بنیاد کی پرستاری ہے اور یہ ہمیشہ رہے گا رہ کے دنیا تک یہ رہے گا بہت سارے طوفان اور بڑے بڑے فن خان آئے گی تھے اور آئیں گے بھی خود جدا ہو جائیں گے مٹ جائیں گے ذلت کا شکار ہوں گے اسلام جال حق وضاحت البات القانظہ کا تو یہاں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں دیکھو اسلام ایک نظریات کا نام ہے ایک عقائد کا نام ہے امال صالحہ کا نام ہے برائی سے روکنے کا نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو بتایا کہ تمہارا نظریہ جدا ہے میرا نظریہ جدا ہے آپ اور آپ کی قوم گمراہ ہیں اور میں گمراہ نہیں ہوں ان عراد قوم کو فی بھی وہ قدال کا نری ابراہیم ملکوتما واد ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کے عجائبات دکھائے یعنی آسمانی نظام میں جو عجائبات ہیں وہ بھی دکھائے سفلیات جو زمین میں قدرت کے کرشمے ہیں وہ بھی ہم نے اپنے انبیاء علیہ وسلام کو سمجھائے اور ان میں خصوصاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھائے بولے یقین من نل اس سے مقصد یہ ہے کہ تاکہ اللہ کا جو پیغمبر ہو اس کو جو عجائبات دکھائے جاتے ہیں معجزات دیے جاتے ہیں تاکہ ان کا یقین عام قوم کے مقابلے میں بہت اعلیٰ یقین ہو اللہ سمجھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين صدق اللہ العظیم جب رات چھا گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو دیکھا کہا کیا یہ میرا رب ہے پھر جب وہ چھپ گیا تو کہا میں تو چھپ جانے والے کو بحثیت معبود ہونے کے پسند نہیں کرتا ہوں فلما القمر بازن اور جب دیکھا چاند کو چمکتا ہوا تو فرمایا کیا یہ رب ہے فلما افلا جب وہ چھپ گیا قابل علم یہ دلی ربی کہا اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی گمراہ لوگوں کے ساتھ ہی ہوتا فلم نار اشم صبا زبتنگ اور جب دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو خوب چمکتا ہوا تو فرمایا کیا یہ میرا رب ہے جو بڑا ہے فلما افلت جب وہ چھپ گیا تو کہا میری قوم میں بری ہوں ان تمام چیزوں سے جن کو تم اللہ کا شریف ٹھہراتے حنیفہ میں پوری طرح متوجہ کرتا ہوں اپنے آپ کو اس ذات کے لیے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے حنیفہ یکسو ہو کر وما انا من المشرقین اور میں مشرقین میں سے نہیں ہوں بات ہو رہی تھی وہ کا مرید ابراہیم السماوات والارض ولیکون من الموقنین ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد صاحب کو نصیحت کی کہ آپ بتوں کی بات کرتے ہیں میں اور آپ کو اور آپ کی قوم کو گمراہ سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کے جو عجائبات ہیں وہ دکھائے اس پر بات ہو رہی تھی کہ ایک نظام الویات ہے الویات یعنی آسمانی آفاتی اور دوسرا سفریات یعنی زمینی نظام ہے اس پر ندی نالے سارے نظام چل رہا ہے اللہ پاک اپنے یار مسلاد وسلام کو کوئی خصوصی ان نظاموں میں چیز دکھاتے ہیں کہ جو عام لوگوں کو اس طرح کا اندازہ نہیں ہوتا نظام الویات میں بھی اور سفریات میں بھی تاکہ ان کا یقین اور لوگوں کے مقابلے میں زیادہ اعلی ہو اعلیٰ ہو اور سمجھانے کے اعتبار سے انہیں زیادہ آسانی ہوگی بات یہ ہے کہ ایک عام سمجھ رکھنے والا شخص ہو وہ اللہ رب العزت کو جان سکتا ہے کہ یہ جو نظام ہے آسمان کا زمین کا سورج چاند ستاروں کا یہ کس ترتیب پر چل رہا ہے جب سے دنیا چل رہی جب سے ہوگی چلتا رہے گا ضرور بضرور اس کا کوئی چلانے والا ہے سورہ یاسین کے اندر قرآن مجید نے فرمایا رشم سے تجریل مستقر اللہ سال تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرنا ہو منازل حتی عاد کل عرجون القدیم لشم سے یم بغی ان تدرک القمر وللیل سابق النہا دیکھو سورج چلتا ہے اپنے برجوں کے اوپر چلتا ہے چاند چلتا ہے اپنی منزلیں طے کرتا ہے پھر اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے نئے مہینے میں پھر شروع ہوتا ہے لشم سے ينبغي لها ان تدرك القمر نہ سورج کے رکاوٹ بن جاتا ہے چاند کی نہ چاند اس کے مقابلے میں رکاوٹ بن جاتا ہے سارے کل فی فلکی یسبحو ہر ہر سیارہ اپنے اپنے کام کے اوپر لگا ہوا ہے بعد نے تو سباہ سے سبون کو نکالا ہے اس لیے وہ اپنی ڈپٹی کر رہے ہیں اور اس ڈپٹی میں اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں کلم کی فلت یسبہ ہو اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ اللہ بے حمدی ہر چیز اللہ کی حمد و ثناء اور تسبیح میں ہے سورج سان ستارے بھی اللہ کی حمد و ثناء اور تسبیح میں ہیں اور اس کو اٹھارہ اتارے میں علم پر ان اللہ دیکھو لہو منفی وقت کل کا و کہ ہر یہ سورج چاند ستارے اللہ نے بنائے کل قد علم صلاته سلا کب ہر ہر سیارہ ہر کائنات کی چیز وہ اپنی نماز کے وقت کو اللہ کے یاد کرنے کو وہ سمجھتا ہے جانتا ہے اس کے مطابق وہ اللہ کی و کو سنانے لگا ہوا ہے تو وہ اپنا کام کر رہے ہیں اللہ کی تصویر کر رہے ہیں اور اس سے ختم نہیں کافر سائنسدانوں میں جو سلیم الفطرت ہوتے ہیں نا کچھ یعنی انصاف کا دماغ جن کے پاس ہو انہوں نے بھی یہ بات دیکھی ہے کہ ہم جو کہہ دیتے ہیں لکھتے ہیں کہ سورج کی قوت جازبہ ہے جو چاند کو اپنے ایک پر رکھا ہوا ہے چاند کی قوت جازبہ سے سیارے دوسرے ستارے کام کر رہے ہیں یوں زمین قوت جازبہ یوں ایک دوسرے کو یوں جکڑ کے رکھا ہے یہ ادھر نہیں وہ ادھر نہیں یوں چل رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہماری باتیں ہیں لیکن یہ صرف ان سیاروں کی قوت جازبہ کے ساتھ ہی یہ نظام نہیں چل رہا بلکہ نہ دکھائی جانے والی کوئی قوت ان نظاموں کو چلا رہی ہے اور وہ وہی ہو سکتی ہے جو مسلمانوں کا معبود اور اللہ اور خدا ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے جب حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زادی کی وفات ہوئی اتفاق ایسا ہوا کہ اس دن سورج گرن تھا تو سیدوں میں یہ قبائل یہود وغیرہ اس طرح کے مدینہ میں آباد تھے بعض لوگوں نے یہ باتیں کرنا شروع کر دی کہ یہ سورج گرہ ہونا یہ بڑی بلّہ یوں بات ہے یوں بات ہے تو اس وجہ سے یہ وفات بھی ہو گئی اس طرح ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ جنازے کے وقت بیان فرمایا کہ ایسی کوئی بات نہیں یہ وہ شمس و القمر آیا تان آیات اللہ تعالیٰ یہ سورج چاند ستارے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اللہ اپنی نشانی کو دکھانا چاہتا ہے کہ میں اس کو یوں جب روکنا چاہوں گا بے نور کرنا چاہوں گا تو قدرت رسما خطرات یہ سب چیزیں بے نور کر دوں گا ابھی عارضی بے نور کرتا ہوں تو میں اپنی قدرت دکھاتا ہوں اور کسی کی موت کا ہونا یا نہ ہونا کس وقت پہ آنا یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا طے شدہ نظام ہے اعزاز اگر ہواستہ استاخر نسا اس میں ہم بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ہم کے بیٹے بھی پہنچ جاتے ہیں سورج گرہن سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے رہی بات تو اس کا کرن ہونا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے اور اس میں مسلمانوں کو حکم ہے کہ رات کو چاند گرن ہو تو تنہائی میں اپنے اپنے طور پر نفل پڑھیں سورج گرن ہو تو نماز جماعت ادا کی جائے امام صاحب اونچی رات کرے لمبی کی رات کرے تو اس میں اللہ کی طرف توجہ ہو یہ جو مادی دنیا ہے جو ویسے بھی ضعیف القیدہ یا ضعیف الامان لوگ ہوتے ہیں کچھ عبادت کرنے بھی لگتے ہیں تو ٹی وی اور میڈیا کے اوپر ایک چرچا شروع ہو جاتا ہے جی یہ زلزلہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نہیں ہے یہ ایسے زمین کی بڑیاں ہل گئی ہیں تاکہ کوئی جو نقل پڑھنا بھی چاہے عنادت اللہ کرنا بھی چاہے تو اس کے لیے بھی یہ شیاطین کی جو زفیت ہے وہ اللہ کا سبب بنتی ہے اللہ کی نشانیاں اور قدرت ہیں اور اس میں عنادت اللہ مطلوب ہے اللہ راضی ہوتا ہے اس میں انسان کے غلامات ہوتے ہیں وہ نشانیاں اللہ کی اپنی مرضی سے ہیں انسان کی قدرت کے ساتھ متعلق نہیں ہے پریوں کو پکے کیل لگاؤ وہ کیوں ہلتی ہیں وہ بڑے سب سے بڑے جو ترقی جاتے ہیں ان کی پڑیاں بھی ہل گئی ہیں یہ جو مسلمان لوگ عبادت کی طرح کھانا چاہتے ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش یہ شیطان کی ضروریت سے ہے جو ڈیوٹی ہے وہ کرتی رہتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ بیان فرمایا کہ اللہ کی نشانی ہے اللہ کی قدرت میں ہے جب چاہے اس کو بے دور کرے وہ دکھانا چاہتا ہے ہمیں اس میں ہدایت ہے کہ اس میں نقل پڑنے چاہیے تو بتایا کہ ہم نے آسمان و زمین کے عجائبات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھائے ان کو بصیرت بصارت سے گوئے کے باخبر کیا تاکہ لوگوں کو واضح نصیحت اچھے انداز میں کر سکیں آج کے و نصیحت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انداز بڑا اور طرح کا ہے کہ کچھ لوگ اس وقت جو بت پرست تھے اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جو دیگر خاندان بھی تھا ان کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو و نصیحت کی ترتیب ہے یا انداز ہے وہ سخت ہے کہ کیونکہ اس کا بتلام واضح ہے کہ کچھ لوگوں نے خود اپنے ہاتھ سے پتھروں سے بت بنائے ان کے سامنے جھکنے لگ گئے تو ان کا باطل ہونا بغیر دلیل کے بھی واضح ہے کہ اپنے ہاتھ سے بنایا دیا اور پھر اس کے سامنے جھکنے لگ گئے اس لیے جب انہوں نے بتوں کے خلاف بات کی ہے تو بہت واضح کی ہے اور اس کی ہر ہر جملے میں نفی اور تدیب کی کوئی لائن کا ولازر اور کوئی نہ سنتے ہیں نہ کچھ دے سکتے ہیں اور آپ کن کی بات کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی ہے نہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں اور پھر اس حد تک سکتی کی کہ ان کے وہ پروگرام کے دن ساروں کو توڑ پھوڑ دیا اور بڑے کے اوپر کلاڑی رکھ دی کہ اگر یہ کچھ کرنا چاہتے ہوتے تو پھر مجھے روکتے اور اگر کچھ کرنا چاہتے ہوتے یہ چھوٹے چھوٹے چلو نہیں کر سکتے تو بڑا کر لیتا اسی کے اوپر کلاڑی رکھ دی یہ کیونکہ بتوں کا معبود ہونا اس اس کا بتلان واضح ہے کہ خود اپنے ہاتھوں کے بنا اس لیے وہاں پر تبلیغ نے بھی سختی کی ہے وہی یہ بات کہ وہاں ایک قوم بات تھی جو سورج چاند ستارہ کی عبادت کرتی تھی اب جو سورج چاند ستارے تو انسان کے اپنے بنائے ہوئے نہیں ہیں اور ایک لحاظ سے بری چیز بھی نمایاں ہوتے ہیں اور انسانی بس اور قدرت کی بھی بات نہیں ہے وہ چاند پر پہنچ گئے ہم تو آمنا ہے کون سا ہم نے دیکھا کہ کہ پہنچے ہیں نہیں پہنچے ہیں تو ایک بڑی چیز ہے نا وہ چاند ہے یا یا سورج ہے ستارے ہیں تو انسان کے بنائے ہوئے نہیں ہیں اب جو ان کی عبادت کرتے تھے ان کو کیسے سمجھایا جائے تو اس میں بڑا حکیمانہ انداز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اختیار کیا فلما جمنا علیہ اللیل و قبا جب رات چھا گئی ستارہ نظر آیا تو فرمایا کہ کیا جس طرح تم اس کو اپنا رب مانتے ہو میں بھی اس کو اپنا رب مانوں فلما افلا جب وہ ستارہ چھپ گیا تو اللہ حب العافرین معبود تو ایسا نہیں ہونا چاہیے جو چھپ جائے کہ وہ گویا کہ اس طریقے سے آیا اور گویا وہ چھپ گیا ایسے چھپنے کے تو کیا معبود مانے پھر چاند آ گیا یہی بات کی چاند سے متعلق کیا ہوا ربی کیا میں اس کو تمہاری طرح رب مانوں پھر جب وہ غائب ہو گیا تو کہا دیکھو میرے رب کا میرے اوپر فضل ہے کہ میں ہدایت پر ہوں اور اللہ نے مجھے اپنا مواحد بنایا ہے ورنہ اگر اللہ کا فضل و کرم میرے اوپر نہ ہوتا تو میں بھی تمہاری طرح جیسے میری قوم اور چاند ستاروں کو سلوک کر رہی ہے میں بھی انہیں کو کرتا رہتا یہ اللہ کا خصوصی فضل اور رام و کرم میرے ساتھ شامل حال ہوا تو اللہ نے مجھے اپنا پکارنے والا اپنا عابد بنایا ہے یہاں پر یہ بات دیکھو جس بندے کو اللہ نے صحیح العقیدے کی توفیق ادا کی ہے اچھے احال کی توفیق دی ہے کوئی بھی نیکی کی خوبی یا کوئی اور خوبی ہے تو اس میں اللہ کے پیغمبر بھی اللہ کی طرف منسوخ کرتے ہیں کہ یہ میرا ہدایت پر ہونا اچھے امال کے اوپر لگے رہنا نیکی بجا لانا گناہوں سے بچنا بتوں سے بدت سے بچنا میرے رب کا فضل و کرم ہے تو انسان جب نیکی کو منسوخ اللہ کرتا ہے تو اس میں نیکی میں اور کمال آتا ہے اور اپنا عز واضح ہوتا ہے اور اللہ کے سامنے جتنی عرضی اللہ کے سامنے جتنی عرضی ہو وہ اتنا اللہ تعالیٰ کا مقرر بندہ بنتا ہے دیکھو نا دوسرے مقام پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو انیس نے پارک کیا تھا تو وہ مجھے کھانا کھلاتے ہیں پانی پلاتے ہیں بنا کرتے ہیں وہی مریض تو یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے بیمار کرتا ہے اور پھر اللہ مجھے شفا کرتا ہے حقیقت تو یہی ہے نا بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے اور شفا بھی اللہ کی طرف سے لیکن بیماری کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی طرف نہیں کی پر میں ویزا مریض تو وہ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے شفا بیماری اور شفا دونوں نعمتیں ہیں لیکن دونوں میں شفا زیادہ اچھی نعمت ہے تو جو اچھی چیز تھی اس کی نسبت تو اللہ کی طرف کی اور جو بیماری ہے اس کو عام حالت میں فرمایا جب میں بیمار ہو جاؤں تو میرا رب مجھے شفا عطا کرتا ہے تو جو بھی خوبی ہو اس کو منسوخ اللہ کرنا یہ کمال ابودیت ہے فرمایا اگر میرے اوپر میرے رب کا فضل نہ ہوتا تو میں بھی اسی طرح گمراہ ہوتا بازگارت اکبر اس طرح سورت کے ساتھ بات کی کہ یہ جو تو ہے یہ بھی تو چلا جاتا ہے کہ ان سب صورتوں کو ایک تو علماء نے لکھا ہے کہ حکیمانہ انداز یہ کہ اپنے ساتھ نسبت کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہماری حالت یہ ہے کیا ہم یوں کر رہے ہیں اس میں زیادہ مؤثر انداز ہوتا ہے بعض جگہ بیان میں سختی بھی ہوتی ہے جیسے بتوں کے موقع پر انہوں نے سختی کی لیکن اس موقع پہ یقینانہ انداز ہے اپنی نسبت صاف کر کے بات کریں کہ ان کو ہم معبود مانیں جو تغیر تبدل کا شکار ہیں ہر لمحے ان کو معبود مانا جائے معبود تو ہوتا ہے جو ازل سے ہے ہمیشہ رہے گا وہ تغیر پاک ہے وہ ہمیشہ کمی ہے کسی کا نو نہیں یہ تو لگتا ہی ہے کہ کسی کے آڈر کے پابند ہیں تب تو آتے ہیں چپر جاتے ہیں تغیر کا شکار ہے یہ معبود نہیں ہو سکتے انی وجہ تو وزیر پھر اپنا تعارف کرایا کہ یہ معبود نہیں معبود وہ ہے جس جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا میں تمام ادیان سے ہٹ کٹ کر حنیفہ کے میں نے ہوتے ہیں یکسو اللہ رحب رحم شریف ہی کو اپنا معبود بنانا ماننا اسی کی عبادت کرنا کہ تمام ادیان داخلہ سے ہٹ کٹ کر میں اسی کو اپنا معبود مانتا ہوں اور میں مشرقین میں سے نہیں ہوں اللہ سمجھ نہ وحاجه قومه قال تحاجوني في الله وقد هدى ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين ولم يلبسوا بظلم لهم وهم صدق الله العظيم وحاجه قوم ابراہیم علیہ السلام کی قوم ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کرنے لگی تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مجھے اللہ تعالیٰ کے معاملے میں جھگڑا کرتے ہو میرے ساتھ وقت حدا نے حالانکہ اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے میں ان سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو نہیں ڈرتا ہوں اللہ ربی شیا مگر یہ کہ میرے رب نے جو کچھ چاہا میرے بارے میں کرنا وہ ہو کے رہتا ہے بس عربی اللہ شہین علما میرے رب کا علم وسیح ہر چیز پر خطرات کروں کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے وبی موقع ہو معاشرت کرو میں تمہارے ان شریکوں سے کیسے ڈروں جبکہ تم شرک کرتے ہوئے اللہ سے نہیں ڈرتے ہو جس پر تمہارے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے فعی الفعی کئی حق و بالامن دو جماعتوں میں امن کی حقدار جماعت کون سی ہو سکتی ہے خود ہی فیصلہ کرو اگر تم جانتے ہو اللہ دین جنہوں نے ایمان لایا اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو خلط ملط نہیں کیا یہی لوگ امن والے ہیں اور یہی ہدایت والے ہیں بات ہو رہی تھی کل کے سبب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جو چیزیں تغیر تبدل کا شکار ہیں سورج چاند ستارے صبح و شام وغیرہ یہ چیزیں جو خود زوال کا شکار ہیں وہ معبود نہیں ہو سکتی ہمارا معبود وہ ہے جو ازل سے ہے ہمیشہ تک ہے اور زوال کو قبول کرنا یہ تو عیب کی دلیل ہے اور اللہ تعالیٰ عیوب سے پاک ہے میرا رب وہ ہے جس نے بغیر نمونے کے زمین و آسمان کو پیدا کیا پوری کائنات کو پیدا کیا ہے اس سے پہلے اس کا کوئی نمونہ ہی نہیں تھا انسانی لے لے دوسری کائنات دے لے سب بغیر نمونے نے کے جس کو کہتے ہیں بدی اور سماوات والا خلق اخلوق کو میں نے پیدا کرنا ہے فطرہ کے معنی بھی پیدا کرنے ہیں جعلہ کے معنی میں بعض مسائل و سباب کے لحاظ سے پیدا کرنے کے معنی میں آتا ہے لیکن بدا بدی اور سماوات اس پیدا کرنے والے کو کہتے ہیں جو بغیر نمونے کی چیز کو بنا دے تو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو انسان کو فرشتوں کو ہر چیز کو پیدا کیا بس اس کا کوئی نمونہ ہی نہیں تھا تو اس پر تغیر تبدل نہیں ہے وہ عبد العمر ہے سبا سب نظام وہ چلا رہے ہیں وہی خالق ہے میں اس کی عبادت کرنے والا ہوں میرا وہ معبود ہے میں شرک نہیں کروں گا یہ ابراہیم علیہ السلام نے ان <clears throat> کو بتایا تم جن کو معبود سمجھ رہے ہو وہ زوال کا شکار ہیں یا جو کہ بت تمہارے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت ہیں میں جس کو اپنا معبود منتا ہوں سمجھتا ہوں عبادت کر رہا ہوں اس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے ہمیشہ دوستوں یہ رہا ہے کہ جب فرقہ سادہ کے پاس دلیل نہ ہو تو پھر وہ جھگڑا کرنے لگ جاتے ہیں لڑائی جھگڑا مقابلہ اونچی نیچی باتیں اس طرح کہ یہاں تو بات دلیل کی تھی کہ جب وہ زوال پذیر یہ چیزیں ہیں اور تغیر کو قبول کیا یہ ناقص ہونے کی دلیل ہے عہد ہے ایک چیز میں تغیر جو آ رہا ہے زوال ہو رہا ہے اس کے اوپر تو یہاں دلیل سے ان کو جواب دینا چاہیے تھا کہ دلیل کے بجائے وہاں جب کو ان کی قوم ان سے جھگڑا کرنے لگی یہ کیا بات ہے احاط النظیر اسکول والے تو جب گزرتے تو یوں کہتے اچھا یہ وہ شخص ہے جو ہمارے محبودوں کے بارے میں باتیں کرتا ہے تبلیغ تبدیل کرتا ہے کبھی یہ کہتے کہ اچھا یہ اس لیے اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی کی اس کو بدعا رکھتی ہے اس لیے اس کا دماغ ریاض اللہ ٹھیک نہیں ہے جو یعنی یہ طرز بات جھگڑے کی باتیں دلیل سے بات کو سمجھا نہ سکے جواب نہ دے سکے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم مجھے اللہ کے معاملے میں میرے ساتھ جھگڑا کرتے ہو کہ میں اللہ کو کیوں مانتا ہوں اس معاملے میں جھگڑا کرتے ہو وقت حبان ہے اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے اگر اللہ کی طرف سے مجھے ہدایت نہ ملتی تو میں بھی اسی علاقے کا رہنے والا ہوں یہی میری قوم نسل ہے جیسے اور لوگ اردو کے سامنے جھک رہے ہیں سورج چاند ستاروں کو معبود مان رہے ہیں تو میں بھی اسی طرح ہوتا یہ اللہ کا فضل ہوا کہ اللہ نے مجھے ہدایت دی اب میں اللہ کا ہی بن کے رکھوں گا تمہارے مذاق یا جھگڑے سے میں اللہ کا راستہ نہیں چھوڑ سکتا ہوں علماء نے لکھا ہے دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دے کر کہ جو شخص سراط مستقیم پر چلنا چاہے بھلے وہ اکیلا ہو اور پوری تعینات اس کے خلاف ہو تب بھی وہ مستقیم پر چل سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر مدد آتی ہے نا پہلے انسان مدد والا کام تو کرے اب ویسے انسان گھر بیٹھا رہے ہاتھ باندھ کر تو کہے یہ تو کوئی منو سلوا بھی نہیں آیا ہے اور کوئی خزانے بھی نہیں ملے ہیں کوئی فرشتے بھی مدد کے لیے نہیں آئے ایسا تو نہیں ہے نا کہ جب انسان اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کرے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت مدد فضل فرشتے سب کچھ نصرت آتی ہے کوئی شخص سیات مستقیم پر چلنا چاہے صحیح اللہ والا بن کر رہنا چاہے اس کے لیے زمانے میں کبھی بھی کوئی مشکل نہیں اور مثال موجود ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لوگوں نے آگ میں ڈالا ہے تو آگ نے کیا کیا کسی نے کیا کیا ہے تو اس سے کیا ہوا اللہ جو ساتھ تھا انہوں نے اللہ کے راضی کیا آج ہماری حالت دوستو یہ ہے نہ ہم سے اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہے ہمارے عقائد اور اعمال کے لحاظ سے اور نہ ہمارے پاس افرادی قوت ہے اسلحہ یا سائنس کی نئی ٹیکنالوجی ہے کہ اس لحاظ سے ہم دشمن کو گویا کہ اپنے سامنے ماتحت کر سکیں سر نگو کر سکیں دونوں اعتبار سے خالی ہاتھ ہیں ورنہ تو مسلمان کے پاس جو اسلحہ ایمان کا ہے یہ بہت اونچا اسلحہ ہے اللہ کی رضا کا اللہ کے قرب کا تو بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں اگر کوئی شخص سراط مستقیم پر سو فیصد چلنا چاہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ ماحول سازگار نہیں ہے دفتر صحیح نہیں ہے پڑوسی صحیح نہیں ہے بیوی بچے نہیں مانتے ہیں فلاں نہیں ہوتا ہے انسان کے اندر اپنی ہمت ہونی چاہیے فیض اعظم فتوکل اللہ کہ آپ اپنی طرف سے اپنے آپ کو پورا پیش کریں پھر فیصلہ اللہ کے حوالے کریں بھروسہ کریں اللہ کی مدد آئے گی آپ نیکی پر پابندی کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں ایک شخص ہے بعد میں تو چار بندے بنے ہیں نا ماننے والے شروع میں تو ایک ہی والدین بھی ناراض سارے ناراض تو فرمایا جس رات نے مجھے ہدایت دی تو میں ہدایت پر ہوں اس رب کا راستہ میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں تم جھگڑا کرتے ہو جو بھی کرتے ہو علما میں تمہارے ان مشرقین نے جو بت بنائے ہیں معبود بنائے ہیں ان سے نہیں کرتا ہوں کہ تم یہ کہتے ہو کہ فلاں معبود نے ہمارے اس بت نے اس کو دے دی ہوگی تب یہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے فلاں کر رہا ہے فلاں لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں میں اس طرح نہیں کرتا ہوں کہ مجھے فلانے نے یوں کر دیا فلانے نے یوں میں خالص اللہ وحدہ لا شریف ذات کو اپنا معبود سمجھ کر خالص اخلاص کی نیت کے ساتھ کہ اصلاح کی نیت ہے تو میں سیدھے راستے پہ لانا چاہتا ہوں یہ بات کر رہا ہوں تو میں نہیں کرتا ہوں جیسے تم مجھے ڈراتے رہو بے شک ڈراتے رہو ہاں کوئی تکلیف کوئی پریشانی یا کوئی راحت کوئی چیز جو آنے والی ہے اللہ شاہ پیچھے جانے میرے رب نے میرے بارے میں جو چاہا وہ ہوگا کا تکلیف کی صورت میں ہے یا راحت کی صورت میں ہے اور میں اس کو راضی ہوں بس ربی کل لشین علما میرا رب سب کچھ جانتا ہے اس کا علم وسیع ہے اطلاع کروں کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے ہو کہ پورے سارے تم ایک طرف میں ایک طرف اور تم مجھے نہیں سمجھا سکتے ہو راستے سے نہیں ہٹا سکتے ہو تو سوچو تو صحیح کہ میں ایک شخص ہوں تو میرے پاس قوت کیا ہے کہ جو مجھے اس راستے کے اوپر پابندی سے جنایا ہوا ہے اس قوت اور وہ قوت ربانی ہے اللہ کی نسبت اور اللہ کی قوت میرے ساتھ ہے کہ میں اللہ کا بنتے رہ رہا ہوں وہ کئی باہر اشرف میں تم اشرف کو مل رہا میں تمہارے ان معدودوں سے کیسے ڈروں تم اللہ کے بندے ہو اللہ نے پیدا کیا ہے اللہ تمہیں رزق دیتا ہے تم اللہ کے ساتھ شریف ٹھہرا کر اللہ سے نہیں ڈرتے ہو تمہارا میں تو سیدھے راستے پر ہوں میں کیسے تمہارے ان پتھروں سے ان ہو سے ڈروں کہ مجھے ڈراتے ہو بدعا ہو گئے فلان ہو گیا یہ غلط ہو گیا جیسے رہتے شعیب علیہ السلام کو قوم نے کہا کہ آپ تو ہمارے درمیان بڑے امید زدہ تھے ہم نے آپ کے ساتھ امیدیں لگائی لی تھی بڑے سمجھدار تھے آپ کو کیا ہو گیا لگتا یہی ہے کہ کچھ ہمارے بتوں نے بد دعا کر دی ہے یہی بات علیہ السلام کو بھی کہی یہی ہے تو سلطانہ جو تم بتوں کی بات کر رہے ہو شرک کر رہے ہو اس پر تمہارے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے کہ یہ کچھ کر سکتے ہیں کوئی کارنامہ دکھا دو جن کو ہر روز صاف کرتے ہو جن کے سامنے جھکتے ہو پکارتے ہو نظرانے چڑھاتے ہو آخر کسی دن یہ کوئی کام تو کر کے دکھائیں نا قرآن میں تو ستارہ پارا آخری آخر ختم ہو رہا ہے کہ تم کو زبان رشتہ ماحول یہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے یہ لوگ یہ سارے جمع بھی ہو جائیں اور پھر اگلی میں اسی عیب کا دوسرا حصہ فرمایا ہے وہی یس لوگ شیا میں پتار جو لاستان کہ مکھی تو پیدا کرنا دور کی بات ہے ان کے سامنے لوگ جو مٹھائی کوئی نظرانے کوئی اس طرح چیزیں رکھ لیتے ہیں نا تو مکھی وہاں سے کچھ اٹھا لے اور ان کے سامنے جو نگرانہ رکھا جائے اس سے مکھی اٹھا کے روانہ ہو جائے تو یہ لوگ تو ان کو بھی نہیں روک سکتے کہ ہٹو ہمارے اوپر مکھی کیوں گئے یہ کیا بابود ہے کہ جس کے اوپر ساری مکھیوں نے ڈھیر لگایا ہوا اور وہ مکھیوں بھی نہیں اڑا سکتا کوئی اڑ جائے اس کا تبرک لے کے اس کو وہ واپس نہیں کر سکتے تو کوئی دلیل تو ہو نا جن کو تم اپنا معبود مان رہے ہو وہ کبھی کوئی کارنامہ تو دکھائیں تو کا آیوجن ہے یہ بات سمجھائی دیکھو سوچو آپ کو بالآم ان کو تم ایک تمہاری جماعت ہے جو بتوں کو پکار رہے ہو ایک میں ہوں جو اللہ رحمۃ اللہ شریف ذات کو ماننے والا ہوں امن کی دعوت دیتا ہوں سرات مستقیم کی دعوت دیتا ہوں تو میں اچھا ہوں یا تم اچھے ہو یہ غور و فکر کر کے سوچو فرمایا اللہ دین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم معتد فرمایا کامیاب وہ ایمان والے ہیں کامیاب وہ ایمان والے ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو خلط ملط نہیں کیا ایمان والے ہیں ان ظلم نہیں کرتے ہیں یہی امن والے لوگ ہیں اور یہی ہدایت والے ہیں یہ کریمہ حد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے و نصیحت میں صحابہ کرام کے سامنے بیان کی کہ کامیاب وہ ایمان والے ہیں جن کے ایمانوں کے ساتھ ظلم نہیں خلط ملت ہوا یہی کامیاب ہیں یہی ہدایت والے ہیں یہی امن والے ہیں اس پر صاحب اکرام رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ حضرت ہم میں سے تو کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے کہ جس سے تھوڑی بہت جاتی ظلم کبھی جانور کو مار دیا کبھی خادم کو مار دیا کبھی گھر بچوں کو یا بیوی کو کوئی ڈانٹ ڈبر دیا ساتھیوں کے ساتھ بھی یہ بات ہو ہی جاتی ہے انسان ہے غلطی ہے ہو جاتی ہے تو ہم سے تو تھوڑا بہت ظلم ہو ہی جاتا ہے کوئی ہم میں سے ایسا نہیں ہے کہ جس سے نہ ہو گر جاتی تو یہاں پر تو قرآن مجید نے یہ بتایا کہ کامیاب ایمان والے وہ ہیں جن کے ایمان ظلم کے ساتھ خلط ملت نہیں ہوئے تو ہمارا تو نجات کی کوئی صورت ہی نہیں کہ ہم سے تو تھوڑی بہت غلطی ہو ہی جاتی ہے اس میں تو صرف علیہ السلام ہی پھر وہ ہیں کہ جن کے سے زیادہ برابر میں خلاف اولا کام نہیں ہوتا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ظلم سے مراد یہاں پر شرک ہے جس طریقے سے سورہ لقمان لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی ویز لقمان یا بنی لا تشرک ان ظلم بیٹے تو یہ نصیحت یہ نصیحت ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اس لیے کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا یہ بڑا ظلم ہے تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس جگہ پہ ظلم ہے یعنی ہر وہ ایمان والا کہ جس کے ایمان لانے کے بعد پھر اس سے شرک نہیں ہوا جس اللہ کی ذات صفات میں کوئی ذرہ برابر بھی اس نے شریک نہیں ٹھہرایا تو یہ ایمان والا کامیاب ہے بات دوستوں سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ تو عربی زبان میں کتاب ہے اہل عرب کے لیے نازل ہوئی لیکن اس کے باوجود ان کو معلم کی ضرورت ہے عرب ہیں وہ صاحب کرام عربی زبان میں قرآن نازل ہوا وہ ظلم سے عام ظلم مراد دے رہے ہیں جبکہ جناب نبی ابال صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شبے کے دور کیا کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے ایمان والے کے ساتھ اگر شرک ہوا وہ کیا ایمان والا ہے پھر اس کا ایمان خراب ہو گیا اس شخص کا ایمان ٹھیک ہے کہ جس کے ایمان کے ساتھ اللہ کی ذات میں اور صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا تو اس نے ظلم نہیں کیا وہ کامیاب ہو گیا بتانا یہ چاہتا ہوں بغیر استاد کے انسان دین نہیں سیکھ سکتا کوئی سالن بنانا بریانی بنانا بغیر استاد کے کوئی نہیں سیکھ سکتا ایسی سڑا جلا کے خراب کرے گا مستری وہ پہل پور لگانا وہ بغیر استاد کے نہیں ہو سکتا تو اتنی بڑا آسمانی عروج کا یہ ذخیرہ ہے یہ خزانہ ہے قرآن و حدیث یہ بلوچستان کے کیسے آئے گا بعض لوگوں نے خود مطالعے کے ساتھ کو یوں سمجھنے کے ساتھ ایک ایسے دین کو ایک کھلونا بنایا کہ اپنی رائے اس میں داخل کر کے کیا سے کیا تفسیروں میں لکھتے رہے اور کتابوں میں لکھتے رہے سوائے اس بات کے اللہ پاک نے کتاب اللہ اپنی کتاب بھیجی پھر رجال اللہ اپنے رجال بھیجے انبیاء علیہ السلاط وسلام انہی کی زبان میں وہ کتاب نازل ہوئی اور پھر انہی کو وہ تفسیر کر کے سمجھاتے رہے وہ اہل عرب ہو کر عربی زبان والی کتاب بغیر معلم عربی کے وہ نہ سیکھ سکے اس کتاب کو اور ہم عجم ہو کر عجم عجم بندے کو کہتے ہیں عجم ہو کر جس کو اپنی اردو زبان بھی صحیح نہیں پتا جس کو یہ بھی نہیں پتا میری اصل اصل زبان کیا ہے وہ ایک دوسری زبان کو بغیر معلم کے کیسے سیکھ سکتا ہے کل کے سبق میں یہ بات ہو رہی تھی کہ انسان اگر دین پر عمل کرنا چاہے دین دار بننا چاہے تو اکیلا بھی ہو تب بھی ہو سکتا ہے اللہ سے مدد مانگے دو نفل پڑھے دعا کرے اللہ میرے لیے مشکلات ہیں آسان فرما دیندار بن سکتا ہے جس پر علی ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہے کہ وہ اکیلے تھے اور اتنا مقابلہ تھا رہی بھی بات کہ مشکلات آئیں گی تو مشکلات تو کون سے دنیاوی کاموں میں نہیں آتی میں تو کہتا ہوں دنیاوی کاموں میں دین کے مقابلے میں زیادہ مشکلات ہیں دین پر بھی مشکلات ہیں کہ دینداری پر عمل کرنا یا کوئی ایسی بات کرنا عام لحاظ سے بہت مشکلات ہیں اور اس میں پریشانی آتی رہتی ہیں ہم پر آئی ہیں دنیاوی کاموں میں بھی تو پریشانی آتی ہیں خود سکون کرنا مشکل ہے پھر آگے ملازمتیں لینا کتنا مشکل ہے پھر افسروں کی جان پتہ ہے پھر صبح نیند آ رہی ہوتی ہے اوبر آنا ہے کیا مسئلے مسئلے دنیاوی کام پھر بعض دفعہ حسد اسد وسد کا بھی مقابلہ ہوتا ہے ساری مشکلات ہیں دنیاوی کاموں میں بھی مشکلات ہیں تو دینے میں مشکلات ہیں لہذا وہ مشکل تو زیادہ بہتر ہے کہ جس مشکل پہ انسان صبر کر رہا ہے ثواب بھی مل رہا ہے اور دین پر عمل کرنا چاہے آسان ہے یہ مثال ایک تو یہ دی کہ اگر کوئی شخص دین دار بننا چاہے تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو سامنے لائے اقبال نے کہا نا کہ آج بھی وہی انداز گلزار پیدا کر سکتی ہے لیکن پہلے ابراہیمی ایمان تو ہو پھر مدد بھی نصرت بھی آتی ہے دوسری بات یہ کہی تھی کہ قرآن و سنت یہ ایسی کتابیں ہیں اور علوم آسمانی ہیں یہ یہ بغیر معلم کے حاصل نہیں ہو سکتی سیکھ نہیں سکتا اس میں اگر یہ سیکھنا چاہے گا خود تو خطرہ ہے کہ ڈگمگا آ جائے گا اور اس پر میں مثالیں دے رہا تھا کل اس پر بات ختم ہو گئی وقت ختم ہوا کہ ظلم سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عام ظلم مانا ہے جو اس عید میں ہے حضرت ہم سے تو غلطی ہو ہی جاتی ہے اور قرآن بتا رہا ہے کہ ایمان کے ساتھ اگر ظلم جڑ گیا تو وہ کامیاب نہیں ہے تو ہم سے تو غلطیاں ہوتی رہتی ہیں کسی پر دان پکڑ یہ بعد نے فرمایا کہ یہ عام ظلم مراد نہیں ہے بلکہ اس سے شرک مراد ہے جس کو سورہ رکمان میں بیان کیا ان نشر پر ظلم مناظم ویسے تو ظلم کی تعریف ہے وز و شہ فی غیر محل ہی ظلم چیز کو اس کی جگہ رکھنے کے بجائے دوسری جگہ رکھ دینے کا نام ظلم ہے پھر ظلم کے درجے ہیں چھوٹا ظلم بڑا ظلم درمیانہ ظلم سب سے چھوٹا ظلم مثلا ادنا سی بات کسی چھوٹی سی بات پر بھی عمل نہ کیا کسی نے تو وہ بھی ظلم ہے مسجد میں دایا پاؤں ٹرک کے اندر داخل ہو بسم اللہ اللہ علی الباب رحمت پر فروض سلام پڑھ کے داخل ہو اعتکاف کی نیت کرے سنت کے مطابق ہے ثواب ہے لیکن بایاں باؤں رکھ دیا وہ بڑا گناہ تو نہیں ہے خلاف سنت تو ہو گیا غلطی سے ہے یہ بھی ظلم ہے اور یہ شرک بھی ظلم ہے لیکن وہ صغیرہ گناہ ہے وہ بھی کرنے سے ہی معاف ہو جائے گا اور یہ بڑا گناہ کبیرا یہ بھی ظلم ہے تو ظلم شرک آپ نے سنا کہ اس عید سے جو براد ہے الزیل بس ایمان بھی جس نے ایمان کے ساتھ شرک کو ملا دیا وہ کامیاب نہیں اللہ کی ذات اور صفات میں شرک نہیں کرنا چاہیے اس سے پورا بچنا ہے تو ان شاء اللہ کامیابی یقینی ہے جو تائی عرب میں مشہور ہے جس سکی گزرا ہے اور تن بات تھا کوئی شک نہیں ہے کہ اپنے اوپر لاکھوں درہم مقروض بنا لیتا تھا لوگوں کو کھانا کھلا کر عرب میں پورا مشہور تھا اور قطع ہوتا تھا داخلوں کو کہ جب کچھ بھی نہیں ہے تو جیسا کیسا بھی ہے ہاتھ ہمارے اس میں ڈیرے بہت جاؤ کھانا مل جائے ایسا انسان اس کو ایمان نہیں نصیب ہوا کہ وہ وقت سے پہلے چلا گیا ہے ان کے بیٹا جو ہے ابھی یہ مسلمان ہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب رہا آپ نے ان کو بڑی بڑی نصیحتیں کی ہیں وہ جو لمبا واقعہ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ ابھی ایسا دور آئے گا میں تو نہیں رہوں گا آپ زندہ ہوں گے کہ ایک ہیرا مقام سے زیور سے لدی ہوئی خوبصورت لڑکی چلے گی عمرہ کرنے کے لیے اسے کوئی میری نظر سے دیکھے گا کہ نہیں ایسا امن کا دور آئے گا یوں ہوگا یوں ہوگا یہ ابھی ہے آپ نے فرمایا قرآن مجید کی آیت ہے دوسرے بارے کی ہفتہ جب تب میں روزہ رکھو یوں افطار کرو جب سفید دھاگا کالے دھاگے سے امتیاز کرنے لگے تو انہوں نے اپنے سرانے کے نیچے ابھی بن رضی اللہ تعالیٰ نے سرانے کے نیچے دو دھاگے رکھ لیے تھے ایک کالا اور ایک سفید تو اسے ہی کھاتے رہتے تھے تو جب تک دھاگوں میں امتیاز نہیں آتا تھا تو کہتے تھے بھائی یہ یہ ٹھیک ہے سہری اس طرح کسی صحابی نے دیکھ لیا آپ کے سامنے بات آ گئی آپ نے فرمایا آدھی آپ نے تو دن کو اور رات کو پوری کائنات کو ایک سرانے کے دو بھاگوں میں ڈال دیا ہے بڑے ہوشیار ہو کہ پوری کائنات کو آپ نے دو بھاگوں میں سفید کر کے سرانے کے نیچے رکھ دیا ادھی سمجھو یہ دھاگے سفید دھاگے سے سفید دھاگا براد نہیں ہے اور کالے دھاگے سے کالا دھاگا مراد نہیں یہ صبح صادق اور صبح کاذب مراد ہے جب بلال کو بھی اذان دیتا ہے صبح کاذب ہے یہ صبح یعنی ہو گئی ہے نماز کا وقت شروع ہو گیا تو اس وقت کھانا بند کر دینا اب یہاں دیکھو یہ عرب ہیں عربیوں نسل ہیں نسل باد نسل عرب ہیں وہی کے مقیم ہیں لیکن قرآن کی اصطلاح کو اہل عرب بھی نہ سمجھے کہ ان کو مالک کی ضرورت پیش آئی وہ دھاگے سے دھاگا سمجھتے رہے جبکہ ایسی بات نہیں تھی کہ وہ دھاگے سے دھاگا بنا تو میں آپ جو سمجھانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید اور حدیث کو کسی استاد کے ذریعے سے سیکھیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ طیبہ کے باہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تھے کہ ایک شخص دوڑتا ہوا سواری کو دوڑاتا ہوا آ رہا تھا آپ نے فرمایا کہ صاحب اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہ ہمارا ارادہ کر کے آ رہا ہے ہماری طرف ملاقات کے واسطے آ رہا ہے اور اتفاق سے وہ قریب آ گیا اندازہ ہو جاتا ہے کہ بندہ ہمیں ڈھونڈتا آ رہا ہے جب وہ قریب آیا تو آپ نے فرمایا کہ این آپ کس کسے ملنا چاہتے ہو تو وہ کہنے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آ رہا ہوں آپ نے فرمایا قد اسد کا جس سے ملنا چاہتے ہو اس سے مل چکے ہو ہمیں اسے نہیں پتا تھا وہ تو ابھی اس نے سفر مدینے کی طرف کرنا تھا آپ جس کو ملنا چاہتے ہیں کب اسد کا پہنچ گئے کہ بہت خوش ہوا بغل گیر ہوا کہنے لگا مجھے پتہ چلا تھا کہ اس علاقے میں ایک شخص مبوس ہوا ہے جو ایمان کی دعوت دیتا ہے اچھے کام سکھاتا ہے اچھی تربیت کرتا ہے تو میں بڑے عرصے سے مشتاق آ کے آپ کی زیارت کروں اللہ نے یہ نصیب سعادت نصیب کرا دی ہے تو کس چیز کی آپ دعوت دیتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ایمان کی دعوت دیتا ہوں ہاں، مالی ایمان ایمان کیا چیز ہے آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد اللہ محمد رسول اللہ اللہ کو ماننا ہے گواہی دینی اللہ ایک ہے اور اللہ کے نبی کو آخری نبی ماننا ہے یہ ایمان ہے کہتا ہے اقرار تو بس میں نے مان لیا میں میں بھی جو ہو گیا ہوں تو آپ نے اس کو مطلب فضیلت سنائی ایمان لانے کی اسلام لانے کی کہ انسان کے ساتھ کا سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں کہنے لگا میرے ذمہ اور کیا ہے آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد اللہ نے اسلام ہیں نماز کو جو ادا کرنا ہے جو روزے فرض ہو جاتے ہیں روزے رکھنے ہیں اگر آپ صاحب حیثیت ہیں تو پھر زکوٰۃ بھی دینی ہے حج ادا کرنا ہے کہتا ہے ادا کرا کو میں یہ ساری باتیں مانتا ہوں اور میں اس پہ عمل کروں گا پھر کچھ باتیں اس نے سیکھی اور سواری پہ بیٹھ کے دعا سلام کر کے واپس جانے لگے واپس جب جا رہا ہے وہ مدینہ سے باہر ہی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اچانک اس کی سواری گر گئی اور وہ شخص نیچے گر گیا بہرحال اس وقت جو موجود تھے آپ کے ساتھ حضرت اور حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو آپ نے اشارہ کیا اور وہ دوڑتے ہوئے مطلب ان کی طرف گئے اس کی کچھ حالت ایسے تھی کہ جیسے ان لوگ سی اس کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد قریب لایا اس کو کچھ پانی ہے اس طریقے سے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا ہے تو وہ فوت ہو چکے تھے جب صاحب اکرام کو اندازہ نہیں اللہ پاک کا جو نظام ہے وہ صفریات اور علبیات یہ انبیاء صلاحت والسلام کو اللہ پاک نے عطا کیا ہوتا ہے نبی کا اصل مقصد جو ہوتا ہے وہ لوگوں کے روحانیت کو درست کرنا عقیدے کے لحاظ سے آماد کے لحاظ سے لیکن وقت و ضرورت وقت و ضرورت نبی طبیعت بھی اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے کہ نبی کے مقابلے میں نسخہ بتانا بیماری کی تشخصی کرنا پھر اس کے لیے دوائی تجویز کرنا نبی کے مقابلے میں کوئی نہیں یہ اللہ کی طرف سے ہی عطا ہوتا ہے آپ طب کے نقلی پر ہیں عورت صاحب تو یہ کہہ تھے کہ میں جی فوٹ ہو رہا ہوں میرا یہ مال ہے میرا پلان ہے آپ نے جب ہاتھ رکھا تو وہ دل کی تکلیف تھی ان کو آپ نے سنایا کہتے ہیں کہ آپ کو دل کی تکلیف ہے میں نے پورا قصہ ایک برس میں آپ کو تفصیل سے اور وہ اجوا کھجور کی گٹھلیوں کا وہ بتایا بہرحال ان کا علاج ہوا اور علاج ہونے کے بعد ایک وقت اور زمانے تک وہ زندہ رہے اور بڑا مال ملا بڑی اولاد ہوئی ان کی جو بڑی وراثت بھی ان کی تقسیم ہوئی طبیبوں نے دیکھا ہے جو جو طبیب کے انصاف مزاج والے ہیں کہ اس دنیا کائنات میں دل کی مرض کو پہچاننے والا پہلا شخص ہے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے تو دین گزرے بڑے بڑے باہر آئے فلاں ہوا کوئی گنج بند کا علاج کر رہے ہیں کوئی فلاں کا لیکن دل کے بالوں کا بند ہو جانا یہ دنیا کا وہ پہلا انسان جو خاتم النبی ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے دوائی کا علاج حجور کھجوروں کی گٹھلیاں اس لکڑ میں بتایا کہ اس سے وہ کھل جاتے ہیں بہرحال یہاں پر بھی یہ شخص بے ہوش ہوا ہے چوٹ سخت لگ گئی ہے لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا کہ یہ اس کی روح نکل چکی ہے پھر آپ نے فرمایا اپنی جگہ سے یوں ہٹے تو نے پوچھا کہ ایسا کیوں اچانک ہوا ہے تو کہا کہ میں جب اس کو دیکھ رہا تھا اس کے چہرے کو اور یوں تو فرشتے جنتی انگور لے کر اس کو کھلانا چاہ رہے تھے میں تھوڑی سی ان کے لیے تکلیف کا سبب بن رہا تھا میں نے جگہ کھلی کر دی کہ وہ اس کو کھلائیں اب جو فرشتے بتا رہے ہیں کہ یہ شخص بھوک کی وجہ سے فوت ہو گیا کہ یہ جب گھر سے چلا ہے یہ راستے میں کوئی پتے کوئی کیکر کوئی ایسی کوئی چیز جو ملتی رہی یہ کھاتا رہا اس شوق میں کہ میں نبی آخر الزما صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لوں وہ اس نے زیارت کر لی ایمان بھی لے آیا امال کا سبق بھی حاصل کیا بھوک کی وجہ سے اس کو اللہ نے ایک روحانی شہادت کا کی ہے اور اس کی غذا کا انتظام اللہ پاک نے کیا ہے اس وقت آپ نے یہ ایت کریمہ تلاوت فرمائی اللہ ولم کہ کامیاب وہ ایمان والے ہیں جنہوں نے ایمان لایا ان کے ایمان کے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک نہیں ابھی تو ایمان لایا ہے چند لمحے اس نے سفر کیا ہے اور فوت ہو گیا ہے اور پھر فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے ایمان لایا ایمانی زندگی اس کی تھوڑی سی ہے ایمانی زندگی تھوڑی سی ہے لیکن اس کے درمیان اس کو کوئی نیکی کرنے کی ابھی تک نوبت بھی نہیں ملی موقع نہیں ملا کہ نماز پڑھ سکتا روزے رکھ سکتا حج کر سکتا اور بڑے بڑے اعمال کہ بہت سے لوگ جنہیں عمر نمی ملی ایمانی عمر بڑے اعمال بھی کیے لیکن اس میں غلطیاں کوتاہیاں بھی تو ہیں ان پر بھی تو حساب کتاب اور لین دین ہوگا یہ وہ شخص ہے کہ ایمان لانے کے بعد سارے گناہ اس کے معاف ہو گئے اور ذرہ برابر اس کے ایمان کے ساتھ شرک کا شاہدہ بھی نہیں تو یہ جنتی ہے اور کامیاب ہے اور اس کو ایک قسم کی جو بھوک کی وجہ سے فوت ہوا اور روحانی شہادت بھی نصیب ہے ایک اور بات اس کو علماء تفسیر نے اس واقعے سے لکھی ہے کہ اس شخص کی غربت کا اندازہ تو یہ ہے کہ ملاقات کے لیے تبے کھاتا کے یہاں پہنچا ہے لیکن خدائی کا عالم یہ ہے کہ یہاں آ کر اپنی بھوک یا یوں اور یوں کہ اس طرح پریشان ہو میرے یہ حالات ہیں میرے فلاں حالات ہیں اس طرح کوئی بات نہیں کی ہے دنیا میں جانا تو ہے وہ اس سے اونچ کیا صحابت نصیب ہو سکتی ہے بہت سارے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ سے لے کر مدینہ تک اور آپ کی دنیا سے چلے جانے تک آپ کا ساتھ دے رہے دیتے رہے لیکن بہت کم صحابہ ایسے ہیں دوستو جن کی روح نبی کے سامنے نکلی ہو اور آپ نے ان کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا ہو ان کے لیے شہادت کی دعا چند صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے تو تھوڑی سی ملاقات والا شخص جو ابھی اس کے صحابی ہونے کے چند گھنٹے ہیں اس شخص کو یہ مقام اور سعادت مل گئی بات یہ ہے اصل تو اتباع ہے یہ جذبہ ہے ان صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ کا مقام اپنی جگہ پر ہے اس کا مقام اپنی اب دیکھو صحابی نہیں ہے تو ریس کرنی رحم اللہ تعالیٰ لیکن دوسرے مقام کے اعتبار سے تو آگے نکل گئے غیر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ آپ کے اگر مرور دور میں اویس سے ملاقات ہو جائے تو ان سے اپنے لیے دعا کرانا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا نبکا کے حدود اللہ یہ لقب ہے نا عمر فاروق کا کہ اللہ کی طرف سے نبی کی طرف سے جو ہدایات ملتی ہے ان پر عمل کرنے کے مشتاق رہتے ہیں شوق یہ ڈھونڈتے رہے کہ یہ بات کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے مجھے یہ نصیحت کی کہ ویسے اپنے لیے دعا کرنا اور اگر جب عمرے پر جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئے تو حضرت گاؤں کی درخواست ہے میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ عمر مجھے بھی اپنی دعاؤں میں نہ بھول جانا ادھر نبی عمر کو دعاؤں کی بات کر رہے ہیں اور ادھر ادھر کو یہ فرما رہے ہیں کہ ویسے کا ملاقات ہو تو اپنے لیے دعا کرانا یہ دور کے رہے اپنے خلافت کے زمانے میں ملاقات ہوئی ویس کرنے سے تو بات چیت ہوئی دعاؤں کی درخواست ہوئی آخر میں جب بے تکلفی ہوئی تو ویس نے پوچھا بات کیا ہے ہم صحابی ہیں ہم نے اتنی جنگیں لڑی ہیں بڑی مشکل میں ہم نے ساتھ دیا ہے کئی کئی دنوں تک ہم نے پتے کھائے جڑیں کھائیں کچھ نہیں ایک ایک کھجور دو دو صحابہ میں تقسیم ہوئی ایک وقت آیا کہ وہ کھجور کی ہڈی کھا کر تبوک میں گزارا کرتے رہے اور پھر میرے اللہ نے ایسے جذبات رکھے تھے کہ پہلے لوگ گھروں میں نماز پڑھ رہے تھے میں نے اعلان کیا حرم میں نماز ہوئی میرے اتنی باتیں فضیلت ہے کہ مجھے کیوں حرم ملا ایسے آپ کوئی بات بتا سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا کہ عمر آپ جو ہے وہ ایسے ملاقات تو انہوں نے مختصر سی بات کی وہ باتیں نہیں کرتے تھے زیادہ پورا دن ملاقات کے لیے ویس کرنے کے پاس کوئی شخص اگر بیٹھتا تھا تو شام کے ٹائم ایک ہی نصیحت کرتے تھے بس پھر دونوں جاتے کہا بات یہ ہے کہ غزوہ عہد میں آپ ساتھ تھے کہا جی ساتھ تھا کہا نبی عباس صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہوا تھا کہا جی ہوا تھا کہا کون سا دانت شہید ہوا کہا یہ والا دانت شہید ہوا ہے تو کہا آپ کا تو ہے آپ کے نبی کا دانت تو یہ نہیں ہے منہ میں آپ کا تو ہے میرے منہ میں دیکھو ایک دانت بھی نہیں ہے مجھے تو نہیں پتا تھا کون سا دانت شہید ہوا لیکن میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میرے نبی کے منہ میں دانت نہ ہو اور میرے منہ میں میں دانت ہو دیوار نہیں کر سکا تو میں نے سارے دانت نکال دیے کہ نبی سے کہیں وہ نہ ہو جائے نبی میرے مقام سے اونچا ہے تو آپ کے منہ میں دانت یہ ہے اور بھی کوئی ہو سکتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فرمایا کہ ایسے تو آپ اللہ میں نے کل کے سبق میں آخر میں یہ بتایا تھا کہ علم دین دو چیزوں سے حاصل ہوتا ہے ایک کتاب اللہ اور ایک رجال اللہ یہاں پر اللہ دین آمن بسود ایمان ظلم میں سادہ اکرام عرب ہونے کے باوجود اس عید کا مطلب نہیں سمجھ سکے اور بھی بہت ساری جگہوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح اور تعلیم کی ضرورتوں نے پیش آئی اور اس کے بعد وہ اس مسئلے کو سمجھ سکیں کوئی اگر یہ کہے کہ میں صرف کتاب کو پڑھ کر علم دین سیکھ سکوں گا تو نہیں سیکھ سکتا وہ کچھ اور ہی سمجھے گا اور ایک نیا دروازہ فتنے کا کھلے گا ایک نئی ترکیب بن جائے گی کہ وہ راستے سے ہٹ جائے گا اور کوئی شے یہ سمجھے کہ میں کتاب اللہ کے بغیر رجال اللہ سے بس اللہ کے نیک بندے کے پاس یوں ہی بیٹھے بیٹھے علم سیکھ لوں گا صرف رجال سے ایسا بھی نہیں ہو سکتا یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں دنیاوی اعتبار سے دوستو کوئی چیز بغیر استاد کی تربیت کے سکھانے کے انسان کو حاصل نہیں ہو سکتی بے شک کتابوں میں پڑھتا رہے اس کے انچ بھی پڑھتا رہے سوتر بھی پڑھتا رہے اب ہم پلائی بھی لے آئیں آڑی بھی لے آئیں تیس پلوتری ساری چیزیں لے آئیں کہ ایک اچھی سی مسجد میں الماری بنانی ہے سارا کچھ لکھا ہوا ہے کوئی بھی نہیں بنا سکے گا اللہ یہ کہ جس نے مارے کھائی ہوئی ہوں گی کسی بڑی کی تو پھر ہی وہ الماری بنا سکے گا یہی بات ہے اب میں میڈیکل اسٹور کھول لوں گی یہ بڑا نفے والا سودا ہے پیسوں کی کمی ہوتی ہے مسجد کے دل ہی نہیں ادا ہوتے تو لوگوں کی نظر دیکھتے جائیں نسخہ لکھتے جائیں کسی کو دیتے جائیں تو قبرستان آباد کرتے جائیں ہی یہی یہی دیکھو وہی ڈاکٹر بن سکتا ہے جس نے تربیت علم پڑا ہو تربیت حاصل کی ہو پھر اس کے بعد تجربہ کیا پھر وہ یہی بات علم دین کی ہے علم دین یہ ایک سلسلہ نصب ہے آپ کسی دن نا کوئی حدیث کی کتاب کھولا کریں اس کو دیکھیں یہ کیا ہے کس طرح اس میں حدیث لکھی ہوتی ہے آپ کو بڑا سکون نصیب ہوگا پھر وہاں بخاری شریف کی بخاری کتاب دیکھیں امام مسلم کی نسا مسلم شریف دیکھیں امام نسائی کی کوئی بھی سیاہ ستہ میں سے وہاں لکھا ہوگا حد دسنا حمید الخالہ حد دسنا سفیان الخالہ حد دسنا فلان یوں ایک سلسلہ اپنے استاد کا نام پہلے امام بخاری لیں گے نا کہ جو بھی آپ حدیث کی کتاب نکالیں گے سب سے پہلے جو نام لکھا ہوگا وہ اس مصنف کے استاد کا ہوگا في حدثنا خالد قال حدثنا سفيان قال حدثنا فلان قال حدثنا ابو هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم یعنی وہ ایک سیدھی لائن ہے یہ لائن اب وہ کتاب بھی آپ کے سامنے آ گئی جس میں وہ حدیث لکھی ہوئی ہے اور وہ سلسلہ رجال کا بھی آپ کے سامنے آ گیا کہ کون سے وہ رجال ہیں کہ جنہوں نے یہ نقل بعد نقل یہ حدیث ہم تک پہنچی ہے یہ قرآن کی تفسیر ہم تک پہنچی ہے جو بھی عالم کتاب لکھتا ہے وہ اپنا سلسلہ لکھتا ہے کہ میں نے کس سے پڑھا ہے اس نے کس سے پڑھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تک سنت اس کی کون سی ہے تو کتاب اللہ اور رجال اللہ یہ دو ہیں جن کے ساتھ اور قرآن مجید نے اس کی وضاحت کی ہے لقد من اللہ اس علم رسول یتلو خوش ہیں یتنی کتاب اور ہوں ہم نے آل ایمان کے اوپر احسان کیا قرآن یہ بتا رہا ہے ہم نے آل ایمان کے اوپر احسان کیا کہ انہی میں سے ان کو ایک پیغمبر دیا اور اس پیغمبر پر ہم نے کتاب نازل کی یعنی وہ رجال بھی ہے ایک بندہ ہے اس کو اللہ نے پیغمبر بنایا اور اس کو پھر علم نبوت سے روم آسمانی سے اس کو آراستہ کیا پھر وہ لوگوں کی تعلیم و تربیت کرے قرآن مجید نے سورہ چوتھے پارے میں تیسرے پارے میں سورہ جمعہ میں مختلف جگہوں نے دونوں چیزوں کو اکٹھا ذکر کیا تو سمجھانا یہ ہے کہ دین کی بات سیکھنے اور سمجھنے کے لیے استاد ضروری ہے اور استاد بھی وہ ضروری ہے جس کا اپنا استاد بھی ہو کوئی ایسا استاد بنا دیا جائے جس کا استاد ہی کوئی نہ ہو تو وہ کیا لوگوں کو سمجھا سکھائے گا وہ کچھ اور ہی راستہ بتا دے گا چنانچہ یہ اتنا عجیب سلسلہ ہے دوستوں یہ جو اساتذہ ہیں ان کو انہیں اصطلاح میں رجال کہتے ہیں محدثین جو حدیث نقل کرتے ہیں اصحاب الرجال جو ہیں جو حدیث نقل کرنے والے یعنی اساتذہ یعنی میرا استاد وہ میرا استاد استاد کے استاد اس پر مستقل تیس تیس جلدوں میں کتاب کتابیں لکھی گئی ہیں کہ اس حدیث میں اتنے استاد ہیں یہ استاد کہاں کہاں کے ہیں ان کی قوم کون سی ہے ان کا شجر نصب کیا ہے ان کا علاقہ کیا ہے علاقے والے لوگ ان کو کیا سمجھتے ہیں کیا کہتے ہیں اور پھر ان ان نے انہوں نے کن سے حدیث پڑھی ہے وہ استاد ان کی قوم ہے یہ اتنا مشکل علم ہے الرجال کا اتنا مشکل علم ہے کہ حافظ ابن حجر جو بخاری شریف کے اشارے ہیں فتح الباری جن کی کتاب ہے بہت بڑی شرح ہے اور فتح الباری جو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ ہے نا یہ حدیث کے درجے میں آپ یقین کریں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں وہ حدیث جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ تھوڑی سی لکھ کر آگے چلے گئے حافظ نے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کی مکمل شرح تمام طرق لکھے کہ یہ حدیث کتنے راجیوں سے کتنے استادوں سے کتنے محدثین سے یہ آئی ہے اور الفاظ میں کہاں کہاں فرق آیا استادوں میں کہاں کہاں فرق آیا یہ ہے کتاب اللہ اور رجال اللہ اس سلسلے زہر سے یہ سونے کی زنجیر ہے یہ مزار تسبی کے موتی ہیں ان کے ساتھ کوئی پڑھایا جائے گا تو پھر اس کو علم بھی آئے گا اور وہ سینہ دسینہ منتقل ہوتا ہے بات یہ نا دوستو یہ کھڑکی سے روشنی آ رہی ہے نا تو یہ روشنی کھڑکی نہیں دے رہی ہے یہ پیچھے کوئی اور چیز ہے جس کی روشنی ہے کھڑکی واسطہ بن رہی ہے یہ استاد علم نبوت کے آگے پہنچانے کا یہ راستہ ہوتا ہے اصل علم وہ وسیع وسیمہ منتقل ہوتا ہے یہ راستہ ہے وہ اصل اور ہے وہ منبع نور ہے اور وہ سرکار ہے جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ ہے وہ چشمہ ہے جہاں سے یہ علم حاصل امام بخاری رحم اللہ تعالیٰ کیا آتھ کرے گا یہ کس طریقے سے کہاں کہاں استادوں کے پاس پہنچے کہاں کہاں سے جا کے علم حاصل کیا اور سالن میں استعمال کیا پوری زندگی میں سرکہ نمک یہ پہاڑی علاقے کے لوگ کیا جائیں یہ نمکین چائے پیتے ہیں کہ نمک نمک کم ہو جاتا ہے یا کیا بس سے روٹی کھائے استعمال نہیں کیا یہ کوئی دیکھنے سمجھنے کی بات ہے کیوں اس میں نیند آ جائے گی اس میں چربی بن جاتی ہے اس میں ہی آئے گی بس کچھ روٹی جب انتہائی بھوک لگی اور کئی کم نسل کرے بعد میں لکھا ہے سو اکاط نما نفل ہر دو دو نفل پڑے مدینہ طیبہ میں روز رسول کے سامنے اور پھر اس کے بعد یہی کالا حد دسنا فلان کالا حد دسنا فلان ایک حدیث لکھی ایک حدیث پھر اس کے بعد دوبارہ وضو بنا کے دوبارہ نفل مطلب شروع ہو گئے اور پھر کسی جگہ نئی بات سمجھ میں آئی پھر اساتذہ سے رابطے کیے پھر بھی نہیں سمجھ میں آ رہی پھر ذکر اذکار کر کے تسبیحات کر کے درود شریف کر کے سلام پیش کر کے نقل کر کے پھر نیند کرتے ہیں پھر اللہ پاک کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے اس حدیث کی شرح مل جاتی ہے کہ یہ مطلب ہے محدثین محبت جو ہیں اور محدثین حدیث پڑھا رہے ہیں حدیث سمجھ نہیں آئی شروعات بھی ظاہر انسان کی لکھی ہوئی ہیں اس میں بھی کوئی بات ایسی جو میں بتانا چاہتا ہوں پر اگر وہ نہیں مل گئی جو دماغ میں آئی کہ حدیث کی یہ شرح لیکن مل رہی ہے اور ملنے کے بغیر انسان اگر بیان کر دے اپنی طرف سے تو گناہ گار ہے حدیث میں آتا ہے منتظر علیہ متعمدن فلیہ دبو و مت ادو من النار جس نے میرے بارے میں جھوٹ منسوخ کر دیا جب میں نے نہیں کہا میری طرف منسوخ کر دیا اس وہ سے چاہیے کہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنا دے اتنی خطرناک بعض دفعہ آپ یقین کرو کہ دوسروں کتابیں چھانٹنے کے باوجود وہ بات نہیں ملتی اور میں اس بات کو پھر لکھ کر اپنے سامنے ٹیبل پر لکھ کے رکھ دیتا ہوں کہ یہ بات کہیں پڑی ہے لیکن اب موجودہ حوالہ اس کا نہیں مل رہا کیونکہ اگر میں اس کو ویسے بیان کروں اور وہ غلط ہو جائے تو سواب کیا ملنا ہے بہت زیادہ گنا ہے اب محدثین کے واقعات رکھے ہیں کہ حدیث بیان کرنی ہے اور شرح ڈھونڈ ڈھونڈ کے اس کی نہیں مل رہی اب وہ نیند نہیں وہاں بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ خواب میں آئے اور فرمایا کہ بیٹے آپ کو اس حدیث کی تشریح سمجھ میں نہیں آ رہی اس حدیث کی تشریح میں نے کتاب تفسیر میں فلانی حدیث کے اندر بیان کر دیا وہ دیکھ لو اور وہ محدود صبح اٹھ کر اس کتاب تفسیر میں وہ حدیث دیکھ رہے ہیں اور انہیں مشورہ مل جاتی ہے یہ وہ سلسلہ ہے جو سینہ بسینہ علم کہاں وہ ڈگریاں تھیں کہاں وہ یونیورسٹیاں تھیں قلم کاغذ نہیں ملتے تھے بہت مشکل سے اس زمانے میں قلم کاغذ کون سے صحابی کے پاس کون سے علامہ اقبال کی کون سی اسلامی یونیورسٹی کی کون سی فلانی ادارے کی یونیورسٹی کی وہ صنعتیں فلائیں ان کے پاس صنعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہے ان کے پاس صنعت آپ کا وہ تکلے میں تقدس ہے اور انہوں نے سینہ دسینہ اس کو حاصل کیا اور یاد کیے وہ آج ہم تک پہنچا ہے یہ حروف اور یہ سلسلہ یہ دونوں مل کر انسان کو علم میں شریعت حاصل ہوتا ہے تو میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں دوستوں ایک گروہ آیا اس نے کہا کہ وہ بھی رجال ہیں جو پہلے گزرے ہیں وہ بھی انسانی تھے تو ہم بھی انسانی ہیں ہم رجال میں رجال ہمیں کسی کی استاد کی ضرورت نہیں ہے ہم خود قرآن عزیز سمجھیں گے خود یہ ترتیب کریں گے بدلا وہ نہ سمجھ سکے اور ایک گمراہی کا علیحدہ راستہ اختیار ہو گیا ایک نیا گروہ بنا ایک کراچی کا ہے اور پرویزی کتنا کہ جی حسب اللہ کتاب اللہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے نبی کی حدیث کی ضرورت کیا ہے کون سا کہتے ہیں حسب اللہ ان صحابہ کو ان لوگوں کو ضرورت تھی ہمیں ضرورت نہیں ہے حسب اللہ کتاب اللہ ہمارے لیے کتاب اللہ کی کافی ہے اور ممکن حدیث ہو گئے ایک نیا فرقہ کیا انہوں نے کہا ہمارے لیے کتاب یہ ضرورت نہیں تشریح نبی کی ضرورت نہیں کسی نے کہا ہمارے لیے رجال ضرورت نہیں ہم نہ رجال ہم رجال یہ سب فکر ہیں دوستو قرآن اور حدیث میں واضح ثبوت ہے یہ سلسلہ ہے جو شریعت سمجھ میں آتی ہے وہ کتاب اللہ اللہ کی کتاب نبی کے سنت اور دوسرے ہیں رجال اللہ اساتذہ آپ کو کسی عالم کے ساتھ جب نسبت ہو انس ہو ہو تعلق آپ اس سے قرآن مجید کے ایک رقو کی تفسیر کریں اور اس کے علاوہ کسی اور رقو کی تفسیر آپ خود کسی اردو میں بتانا کریں آپ کو زمین و آسمان کا فرق محسوس ہوگا کہ وہ اردو والی جو خود پڑی ہے لگتا ہے پڑھی نہیں ہے اور جب کسی استاد سے پڑی ہے تو ایسا ہے جیسے سارا یاد ہو گیا یہ اس استاد کا کمال نہیں یہ وہ پھر کی ہے جو راستہ ہے روشنی کا روشنی کسی دوسری ہے دیکھو دوستوں انسان جب کوئی چیز دیکھ سکتا ہے سمجھ سکتا ہے اس کو ذہنی اعتبار سے دو روشنیوں کی ضرورت ہے ایک ذہنی روشنی جیسے سورج کی کی اور ایک روشنی اس کی اپنی آنکھوں کی ہے اگر سورج کی روشنی نہیں اندھیرا ہے اس کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی اور اگر سورج موجود ہے اور یہ نابینا ہے تو پھر بھی نہیں یہی بات ہے کہ دو چیزیں شرط ہیں ایک کتاب اللہ ایک رجال اللہ کسی چیز کو دیکھنے کے لیے ظاہری دو روشنیاں ضرورت کسی چیز کو دیکھنے کے لیے روحانی کوئی دو روشنیوں کی ضرورت ہے ایک کتاب اللہ اور ایک رجال اللہ اس کے بغیر نہیں آ سکتا اور گمراہی کا خطرہ ہے یہاں صاحب احترام رضی اللہ تعالیٰ اور وہ خود اس زبان کے لیکن پھر بھی عید کا مطلب نہیں سمجھ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا مطلب سمجھایا کہ دیکھو یہاں پر اس لفظ کا مطلب یہ ہے تو جب اہل کو ضرورت ہے اس بات کی عربی ہونے کے باوجود ہمیں بطری کے اولا ضرورت ہے اور دیکھو دوستو ضروریات دین ہر مسلمان کی لازمی ضرورت ہے جس کو حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب علم على كل مسلم فریضت علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے اور وہ کون پر فرض ہے کہ ہر مسلمان کے ساتھ جو مسائل متعلق ہیں کاروبار کرتا ہے تو کاروبار سے متعلق شریعت سیکھے دفتر میں جاتا ہے دفتر سے متعلق شریعت سیکھے بیوی بچوں والا ہے بیوی بچوں والی تربیت سیکھے اسلامی شریعت کے قوانین سیکھے سفر کر رہے ہیں سفر کے مسائل سیکھے جو بھی اس کے ساتھ مسائل متعلق ہیں اتنا علم دین اس کے لیے سیکھنا ضروری ہے اور ہے اور تمام شریعت قرآن و حدیث کے تمام علوم کا سیکھنا یہ فرض کفایا ہے اللہ کرے کہ میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ آپ حضرات سمجھ لیں کہ استاد کے بغیر علم دین حاصل نہیں ہو سکتا اللہ سمجھ نہیں